معزز معذہ سامین کرام ہم جس مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں ان ماننے والوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے سراسر رحمتیں برکتیں اور بشارتیں ہیں مذہب اسلام کا ماننے والا چاہے جس حالت میں ہو اللہ کی رحمتیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور وہ چاہے جس حالت میں ہو کامیاب مسلمان ہے کامیاب انسان ہے وہ امیر رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل کر کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ غلام رہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چل کر کامیاب ہو جاتا ہے وہ مرد رہے تو صدیق و فاروق کے طریقے پر چل کر کامیاب ہو جاتا ہے وہ عورت رہے حضرت خطیجہ حضرت عائشہ اور ان جیسی خواتین کے راستے پر چل کر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں وہ ننے منے معصوم بچے رہیں حضرت معاذ اور حضرت معاوض بن کر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں وہ مقیم رہیں انصار بن کر مہاجر بن کر کامیاب ہو جاتے ہیں انصار بن کر کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ مسافر رہیں تو مہاجر بن کر کامیاب ہو جاتے ہیں ہر حالت میں خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے سعادت ہے نیک بختی ہے صحت مند ہو میدان جہاد کا شہ سوار ہے اور بیمار ہو فرمایا ایک کاٹا بھی اس کے پیر میں چپتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گناہ کو معاف فرماتے ہیں اور ایک نیکی اس کے حق میں لکھتے ہیں صدقہ کرنے کی خیرات کرنے کی بخار بھی آتا ہے فرمایا اس کے گنا ایسے جھڑتے ہیں تپتی بخار میں جیسے پت جھڑ کے موسم کے اندر درخت سے پتے گرا کرتے ہیں ہر حالت میں مسجد میں رہے اعتکاف کے مزے لوٹے عبادت کے مزے لوٹے جو بازار اہل دنیا کے لیے سب سے بری جگہ ہے آہا نے فرمایا کہ زمین میں سب سے بہترین جگہ مسجدیں ہیں اور جگہوں میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے وہاں گیا چہرم کلمہ پڑھ لیا صرف اس کو این او سی مل گئی کہ بازار کی لانتوں سے تو محفوظ ہو گیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علا کل شئین قدیر بازار کی لانتوں سے یہ محفوظ ہو گیا اللہ تعالی نے ہر دن کی گھڑی ہر رات کی ساتھ اور سال کے بارہ مہینے اور حمل سے لے کر موت کے کفن تک مسلمانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنایا حمل گر جاتا ہے آخا نے فرمایا یہ ماں باپ کے لیے سفارشی بنیں گے جو گوشت کا لوتھڑا ہے جو ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے یہ بھی قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے حق میں سفارش کریں گے بچے نابالغ مر جاتے ہیں لڑکیاں مر جاتی ہیں کیا دعا پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں اللہ مجالح لانا فرتا وجالانا اجروں و ذخرا وجالا لنا پیاؤں و مشفا اے اللہ اسے آخرت کا ہمیں ذخیرہ بنا دے آخرت کا خزانہ بنا دے آخرت کے اندر یہ شفی بن جائے ہمارے حق میں سفارش ہی کرنے والا بڑا ہو جائے شادی کر دی آہا نے فرمایا جس نے تربیت کی اور شادی کی لڑکیوں کی میں اور وہ جنت میں آپ نے اشارہ کر کر فرمایا جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی پاس پاس ہیں ایسے ہم دونوں ساتھ رہیں گے باپ کا سایہ اٹھ گیا تو بھی رحمت ماں کا سایہ اٹھ گیا تو بھی رحمت اپنے ذاتی مکان میں رہے تو رحمت کرائے کے مکان میں رہے تو رحمت امیر رہے تو رحمت غریب رہے تو رحمت اللہ اکبر اگر کافر کو یہ پتا چل جائے کہ مسلمان اتنی نعمتوں سے مالا بال ہے کافر گڈھے میں پیشاب کر کر ڈوب کر خودکشی کر کے مر جائے گا کہ ہمارے حق کے اندر تو گائے کا پیشاب رکھا ہے پہانے کا پرساد رکھا ہے پنڈتوں کی جھڑکار رکھی ہے اللہ کا قرآن ہے نبی کی حدیثیں ہیں رمضان کی ساحتیں ہیں اعتکاف کی رحمتیں ہیں اور للت القدر کی برکتیں ہیں کتنا خوش نصیب ہے مسلمان لیکن کیا کوئی ہے جو اس کی قدردانی کرنے والا ہیرے کی قدر کہتے ہیں کہ جوہری پہچانتا ہے اسلام کی قدر کو جاننے والا کون ہے رمضان کی برکتوں کو پہچاننے والا کون ہے قرآن کی وسعتوں کو اور ان وسعتوں دریا کی وسعتوں کے اندر غوطے مارنے والا اور موتیاں حکمت کے نکالنے والا کون ہے کیا احساس ہے ہمیں اپریل آیا چلا گیا جون آیا چلا گیا رمضان آیا چلا گیا آیا رام گیا رام ہے کوئی اس کا قدردان ہے کوئی اس مہمان کا استقبال کرنے والا ہمیں کیریت کا مطلب یہ ہے مال ہے تو خیریت ہے کاروبار چل رہا ہے تو خیریت ہے بینک بیلنس ہے تو خیریت ہے اور جہاں کاروبار ٹھپ ہوا بینک بیلنس کم ہوا قرض کا بوجھ آیا شکست آئی ہار آئی ارے کیا کہنے مولانا صاحب کیا کہنے میرے یار اللہ اسی زندگی کسی کو نہ دے اور تیرے دل میں جو ایمان ہے تیرے سینے میں جو سورے پاتیا ہے تجھے جو رمضان مل رہا ہے تجھے جو قرآن مل رہا ہے تجھے تراوی مل رہی ہے تجھے شب قدر مل رہی ہے تجھے اعتکاف مل رہا ہے تجھے شہری کی لذتیں مل رہی ہیں تجھے افطاری کی حلاوت مل رہی ہے تجھے تراوی کے اندر قرآن مل رہا ہے اب بھی تو کہے گا اللہ اسی زندگی میرے دشمن کو بھی نہ دے بیماریاں کس کو نہیں آئی تکلیفیں کسے نہیں آئی حالات کسے نہیں آئے غزب وحد کے اندر کیا ایک وقت وہ نہیں آیا کہ شکست کا سامنا کرنا پڑا ہار کا سامنا کرنا پڑا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رومات تیر اندازوں کو اہد کی پہاڑی کے ایک گوشے پر آپ نے کھڑا فرمایا اور وہ صحابہ کرام یہ سوچ کر کہ جنگ تو پتا ہو گئی مال غنیمت بٹ رہا ہے چلو اتر جائیں اس کے بعد اکثر حالات بدلے وہاں سے دشمنوں کی فوج نے حملہ کیا کیا نبی کے زخم نہیں آئے نبی کو شکست کا سامنا کرنا نہیں پڑا صحابہ کرام کو شکست کا سامنا کرنا نہیں پڑا طالبان حق پر ہوتے تو مار کیوں کھاتے شکست کیوں کھاتے ملا عمر چھپ کر کیوں بیٹھتا اسامہ ایسے کیوں مرتا شکست نہیں آتی اہل حق پر حضرت موسا پر حالات نہیں آئے حضرت ابراہیم آگ کے اندر نہیں کودے گئے کون پیغمبر ہے جو اپنے ملک سے نہیں نکالا گیا یہ کوئی دلیل ہے کامیابی اور ناکامی کی کامیاب وہ ہے جو ایمان کے ساتھ وابستہ ہے وہ آگ میں رہے توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا وہ سمندر میں چلے توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا ان کو آرے چلائے گئے پیغمبر کو توحید کے دامن کو نہیں چھوڑا ملک بدر کیا گیا توحید کے دامن کو خدا کی ربوبیت کے دامن کو نہیں چھوڑا اصل کامیابی یہ ہے کی جیل میں رہے ابو غریب جیل میں رہے تہاڑ جیل میں رہے کشمیر میں مار کھائے فلسطین کے اندر پسے عراق کے اندر بم کا نشانہ بنے یہ شکست اور یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے کسے حالات نہیں آئے کس کو شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا اصل ایمان ہے اصل کلیمے سے نسبت ہے اصل قرآن کی قدردانی ہے اصل اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب پٹ رہے تھے کیا آپ کہیں گے کہ بلال کھا گئے زمان سے کیا نکل رہا تھا احد احد احد حضرت حمزہ کے کلیجے کو چبایا گیا جسم کے ٹکڑے کیے گئے کان ناک اور جسم کے آزا انگلیوں کا ہار بنا کر ہندا نے اپنے گلے کے اندر ڈالا کیا الیاز بلّہ تم کہو گے حضرت حمزہ شکست کھا گئے کیا آپ کہیں گے بدری شہدا شکست کھا گئے احد کے شہدا شکست کھا گئے حضرت سمیہ حضرت زمیرہ شکست کھا گئی نہ یہ دنیا کے حالات آنتے ہیں جاتے ہیں ان سے کوئی سروکار نہیں ناکام ہے جو تاج محل کو تو بنایا ایمان سے اس کا رشتہ کمزور ہو گیا ناکام ہے وہ فرون جو پچپن ہزار شہروں کا مالک تھا لیکن ایمان سے وہ خالی تھا کامیاب ہے وہ کنگا کرنے والی مشاتا عورت جو ایک ایک کوڑی کی محتاج تھی ایک ایک دانے کی محتاج تھی لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھی کامیاب ہے فرعون کی بیوی جس کے جسم کو چھیدا گیا مرچ کا پاؤڈر ڈالا گیا اور میخیں کیلیں ان کے پیروں اور ہاتھوں کے اندر ماری گئی بچھو کے ڈن ان پر لگائے گئے لیکن زبان سے عہد کے علاوہ کوئی اور چیز نہ نکلی آج لوگ خیریت حالات کا اچھا ہونا اور برا ہونا کیا ہے اچھے کپڑے پہنے خوبصورت بیوی ملی بنگلہ ملا کوٹھی ملی خیریت ہے نماز گئی خیریت تیری گئی داڑھی گئی تیری خیریت گئی تیری بیوی کی عصمت عفت اور حیا نکلی تو تیری خیریت کا جنازہ نکل گیا تیری اولاد سے ایمان نکلا تو تیری خیریت کا جنازہ نکل گیا کسے ہے قدردانی کسے ہے قدردانی کتنے مسلمان مسرت اور شادما کی لہریں ان کے مکانوں کے اندر دوڑ رہی ہیں اللہ تیرا مہمان مہنا ابھی ان قریب ہم پر سایہ پگن ہونے والا ہے کسے ہے قدر کپڑوں کی تیاری عید کی تیاری سیر و تفریح کی تیاری کون ہے اعتکاف کی تیاری کرنے والا کون ہے رمضان کی لذتوں کا بے قرار کون ہے شہری اور افطاری کی حلاوتوں کا بے قرار کون تراوی کا خواہش مند کون تلاوت کا خواہش مند کتنوں نے نظام بنایا کہ رمضان میں ہم تحجد اتنی رکعت پڑھیں گے اتنے پارے پڑھیں گے اشراق پڑھیں گے عوامین پڑھیں گے اتنا صدقہ کریں گے اتنے اداروں کی مدد کریں گے مصروفیات کو بالا تاخ کس کو فکر ہے جو امام الانبیاء تھا جو سعید جو سعید الجن تھا جو سعید الاولیاء تھا جو سعید الاختاب تھا جو سعید الابدال تھا اور جس کے جوتوں کے صدقے میں اللہ نے چاند کے اندر چاندنی رکھی روش سورج کے اندر حرارت رکھی سمندر کے اندر روانی رکھی کلیوں کے اندر خوشبو رکھی لولا کا لما خلق الفلاق جسے کہا گیا اے پیارے اگر تو نہ ہوتا یہ زمین نہ بناتا یہ آسمان نہ بناتا نہ آدم آتے نہ شیش آتے نہ نوح آتے نہ ابراہیم آتے نہ لوت آتے نہ عیسا آتے نہ موسا آتے نہ توریت نازل ہوتی نہ انجیل نازل ہوتی نہ درخت اگتے نہ سرسبز و شادابی رہتی نہ عرش بنتا نہ کرسی بنتا لولا کلمہ خلق تلف وہ تین مہینے پہلے داڑی منڈے بے نمازی دنیا کے طالب اور مال کے پجاری تجھے کیا قدر ہے رمضان کی ساتوں کی تین مہینے پہلے ایسی برگزیدہ شخصیت رجب کا مہینہ رمضان ایک شابان دو رجب تین رجب کا چاند دیکھتے رمضان کی بھیک مانگا کرتے تھے اللہ باریک لنا فی رجب و شابان یہ کس نے دعا سکھائی یہ کون تھا جو دعائیں کیا کرتا تھا اے اللہ ہمیں رجب میں شابان میں برکت دے وہ بن رمضان مولا رمضان کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا رمضان کی تراوی سے محروم نہ کرنا رمضان کے روزوں سے محروم نہ کرنا رمضان کے اعتقاد سے محروم نہ کرنا رمضان کے رحمت کے اشرے سے محروم نہ کرنا رمضان کے مغفرت کے عشرے سے محروم نہ کرنا رمضان کے جہنم کے خلاصی کے اشرے سے محروم نہ کرنا یہ امام الانبیاء دعا کیا کرتا تھا نوت دن پہلے تین مہینے پہلے رمضان کا تیسواں روزہ ہو وہاں سے حساب لگائیں الٹا رمضان شابان رجب اور رجب کا چاند دیکھتے تو رمضان میں جانے کی دعائیں کیا کرتے تھے کیا الزام بنا رب تراوی کہاں پڑے گا بیان کہاں سنے گا تفسیر کہاں سنے گا اور پھر رمضان کے اندر معمولات کیا ہوں گے کیا نظام بنا کوئی لینا دینا نہیں اپریل آیا جون کا مہینہ آیا رجب کا مہینہ آیا رمضان آیا اور چلا گیا یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے مومن اس کا قدردان ہے حالات تو آتے رہتے ہیں غریبی آتی ہے فقیری آتی ہے بھوک مری آتی ہے قرض کی نوبتیں آتی ہیں شہادت آتی ہے شکست آتی ہے ہار آتی ہے یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی دلیل نہیں ایک مٹھی جاؤ نو بیویوں کا خزانہ امام الانبیاء کے گھر میں تھا کیا نبی شکست کھا گئے تبوک کے موقع پر صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر تھا اور آخا کے پیٹ پر دو پتھر سے نبی شکست کھا گیا جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ کے گھر میں پورا سرمایہ پونجی امام الانبیاء کی مہمان نوازی کے لیے تیری بیٹی کے شکرانے میں تیرے بیٹے کے برتھ ڈے کے موقع پر لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار وہ نبی کی نور نظر وہ نبی کی لخت جگر وہ نبی کے دل کا سکون وہ نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک وہ اپنے محبوب اپنے ابا حضور آخا کی میزبانی کر رہی ہے تو پورا گھر تلاش کرتی ہے ایک سو جو ہے سو کی روٹی کا ٹکڑا ملتا ہے تو فاطمہ شکست کھا گئی فاطمہ ہار گئی فاطمہ کے گٹ ہاتھوں پر گٹے لگتے تھے جسم میں تھکاوٹ آتی تھی عام آنسوں کے قطرے اپنی اولاد کے غم کو دیکھ کر نکلا کرتے تھے ان کی بھوک پری کو دیکھ کر نکلا کرتے تھے ہانڈی چولہے پر چڑھا کر گرم پانی رکھ کر بچوں کو لوہی دے کر حضرت فاطمہ سلا دیتی تھی کیا حضرت فاطمہ شکست کھا گئی وسیدہ شبابی اہلی جنت الحسن والحسین آپ نے فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں غریبی کا آنا بھوک مری کا آنا عورت کا نا فرمان ملنا اولاد کا نا فرمان ملنا یہ کامیابی ناکامی کی دلیل نہیں حضرت نو کامیاب تھے ناکام تھے استغفر اللہ اگر کوئی کہے گا کہ حضرت نو ناکام تھے جہنم میں جائے گا بلایا تھا نہیں بلایا تھا یا بنیر کم مانا میرے بیٹے آ جانا آ جا آ جا میری کشتی میں سوار ہو جا قال صحابی الا جبلی یا سمنی من الما ابا یہ پھوٹی کشتی یہ کچھ لکڑیوں کے سہارے یہ طوفان کا مقابلہ کریں گے میرے پاس سائنس ٹیکنالوجی اور پہاڑ ہے صحابی الا جبل پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یا سمنی من الما باپ بیٹے کی بات چل رہی تھی وہاں لبئی ملبوچ پکانا مین الم باپ بیٹے کی بات کے درمیان ایک جو ہے لہر آئی طوفان کی بیٹے کو غرق کر دیا اور باپ کامیاب نہیں ہوا باپ اگر غدار نکلا حضرت ابراہیم کامیاب تھے ناکام تھے آدر کیا تھا بت تراش تھا بتوں کی پجاری تھا اور بتوں کو فروخت کرنے والا تاجر تھا اور آدر کے بت مشہور تھے ابراہیم ناکام ہوا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کون تھی کافی تھی حضرت لوت کامیاب تھے نہیں تھے بیوی کا نافرمان ملنا اولاد کا نافرمان ملنا ماں باپ کا غیر موافق ہونا یہ ہار جیت کی دلیل نہیں ہار جیت کی دلیل یہ ہے اللہ کی نعمتوں کی قدردانی اللہ کی نعمت کا احساس قرآن کی نعمت کا احساس کلیم طیبہ کا احساس اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت سے یہ جڑا ہوا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کیا آج اس کی قدردانی ہے آج اس کا احساس ہے کیا ہے رمضان گئے سال آیا یہ سال آیا زندگی میں دس مرتبہ آیا یہ گیارہویں مرتبہ آ رہا ہے تیس مرتبہ آیا یہ اکتیسواں مرتبہ آ رہا ہے آہا رمضان سے پہلے شابان کے آخری وقت آپ نے خطاب فرمایا یا الناس قد ازلکم شہر عظیم اے ایک عزمت والا مہنا ایک برکت والا مہنا ایک رحمت والا مہنا ایک مفیت والا مہنا تم پر سایہ پگن ہے اس کی اہمیت کو بتایا کرتے تھے آقا تیار ہو جاؤ اس کے لیے مستعد ہو جاؤ آدمی بچیوں کی شادی کرتا ہے مکان خریدتا ہے دکان خریدتا ہے تو جیب میں کیش لے جا کر ایک بیک وہ شادی کر دیتا ہے بیٹی کی ایک بیک دکان لے لیتا ہے مکان لے لیتا ہے کتنی تیاریاں کتنے دنوں سے پہل پہلے اس کو کرنی پڑتی ہیں دکان والے کے پاس دکان کی قیمت ہے لیلا کی قیمت مجنون کے پاس ہے دنیا کے پجاری کی قیمت دنیا کی قیمت مال کی قیمت دولت کی قیمت دنیا کے پجاری کے پاس ہے مسلمان کے پاس رمضان کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس قرآن کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس حدیث کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس کعبے کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس حجر اسود کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس صفا اور مربا کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس ریاض الجنہ کی قیمت نہیں مسلمان کے پاس گمبد قدرا کی قیمت نہیں اے اللہ اے اللہ جسم کے ذرے ذرے میں کیڑے پڑ جائے زبان بولنے کی لائق نہ رہے ہاتھ کوئی چیز اٹھانے کے لائق نہ رہے پیر قدم بڑھانے کے لائق نہ رہے یہ دل تیری طرف متوجہ رہے سب سے بڑی نعمت ہے یہ احساس یہ شعور ہر مسلمان کو ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے منافق اور مومن اور مسلمان کے اندر یہی چیز فرق کرنے والی ہے منافق کے لیے سارے مہنے برابر منافق کے لیے سارے دن برابر منافق کے لیے ساری کتابیں برابر منافق کے لیے ساری چیزیں برابر لیکن مومن کے لیے رمضان مومن کے لیے اعتکاف مومن کے لیے تراوی قسم کھاؤ کہ ہم علی میم سے لے کر منل الجنتی والناس تک ایک رکعت نہیں چھوڑیں گے انسان کے چاہنے سے کیا نہیں ہوتا ارے مجنون جب پہاڑ کھود کر ایک حیث کی پوٹلی رکھنے والی نفاس کی گندگی رکھنے والی ناک میں ریت رکھنے والی آنکھوں میں میل رکھنے والی کانوں میں غلازت رکھنے والی پاخانے کا فضلہ رکھنے والی اس عورت کے لیے پہاڑ کھود کر دودھ کی نہر نکال سکتا ہے اے طالب خیر اے طالب جنت اے عرش کے سائے کے طلبگار اے نبی کے ہاتھوں جامع کوسر کے طلبگار اس کے لیے کیا مشکل ہے تیرے لیے کون سی مشکل بات ہے انسان عزم کرے انسان حوصلہ کرے اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا احسان ہے رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اللہ نے ہمیں کچھ سوچنے سمجھنے کا تیاری کرنے کا موقع دے دیا ورنہ اچانک رمضان آ جاتا اور رمضان میں یہ باتیں کہی جاتی کچھ تراوی نکل جاتی کچھ روزوں کی بے قدری ہو جاتی کچھ دن ٹی وی چل جاتی کچھ دن یفیم چل جاتا کچھ دن داڑھی مڈانا ہو جاتا کچھ دن غیبتیں ہو جاتی اور کچھ دن رمضان کی ساتوں رحمتوں برکتوں سے دوری ہو جاتی تو پھر پچھتانے کے سوا اور کیا ہوتا ابھی ان قریب یا خود ازل رقم شاہ رن عظیم اے لوگوں تم پر ایک عظمت والا ایک برکت والا ایک رحمت والا مہنا سایہ کلن ہے یہ تمہیں مجاہد بنانا چاہتا ہے یہ تمہیں غازی بنانا چاہتا ہے یہ تمہیں شہادت کا طلبگار بنانا چاہتا ہے آہا کے زمانے میں بارہ اسلامی جنگیں صرف رمضان المبارک کے اندر ہوئی ایک اصطلاح یاد رکھے جس جنگ میں آخا تشریف لے جاتے ہیں اس کو غزوہ کہتے ہیں غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ اسلام کی اس جنگ کو کہتے ہیں کہ آخا اس جنگ میں شریک ہوئے ہوں اور آخا کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجے ہو اور خود نہ تشریف لے گئے ہو اس کو سریا کہتے ہیں رمضان المبارک اور جہاد رمضان المبارک اور مرد مجاہد رمضان المبارک اور شہادت کا طلبگار رمضان المبارک اور علاق کلیمت اللہ کے لیے اپنے آپ کو فنا کرنا اپنے وجود کو ختم کرنا رمضان المبارک اپنی ہستی کو ختم کرنا رمضان المبارک اللہ کی محبت میں جان دے دینا رمضان المبارک اللہ کی محبت میں بیوی کو چھوڑ دینا رمضان المبارک اللہ کی محبت میں اولاد کے محبت کی قربانی دینا رمضان المبارک اللہ کی محبت کے لیے الاق کلیمت اللہ کے لیے اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے ملک کو چھوڑنا اپنی کاروبار کو چھوڑنا الا کلیمت اللہ بارہ جنگیں ہوئی ہیں دو غزوات ایک غزوہ بدر اور دوسرے فتح مکہ فتح مکہ بھی جنگ کرنے کے لیے گئے تھے کافر سلنڈر ہو گئے تھے انہوں نے کمپرومائز کر لیا تھا وہ جو ہے سجدریز ہو گئے تھے اور دس سریے ہوئے تھے سریے کا مطلب یہ کہ آخا نے رمضان المبارک کے اندر دس جماعتوں کو مجاہدوں کے دستوں کو آخا نے روانہ فرمایا تھا الاق کلیمت اللہ کے لیے یہ رمضان مجاہدوں کی خوشخبری کا مہینہ ہے یہ رمضان جامع شہادت کے طلبگاروں کے خوشخبری کا مہینہ ہے منافقوں کو اس سے کیا لینا دینا منافق جہاد سے گھبراتا ہے منافق شہادت سے گھبراتا ہے منافق بیوی کا جو ہے چولی اور لنگے کو پکڑ کر چپک جاتا ہے منافق اولاد سے چپکتا ہے منافق کاروبار سے چپکتا ہے قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جب ایسی صورت نازل کی جاتی ہے کہ جس صورت کے اندر خطال کا حکم دیا گیا اپنے آپ کو مٹانے کا حکم دیا گیا اپنے وجود کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا جہاد کا حکم دیا گیا تلین اللہ نے فرمایا جب ایسی صورت نازل ہوتی ہے تو ان کے چہرے بسور جاتے ہیں ایسا لگتا ہے ان کی بیویوں کو زندہ درگور کر دیا گیا ہو ان کے اولاد کو قتل کر کر ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا ہو ان کی خواہشات کی قربانی دے دی گئی ہو منافقوں کی نشانی کلام پاک کے اندر اللہ نے فرمائی یہ رمضان کا مہینہ جب جہاد کا شہادت کا اعلائے کلیمت اللہ کا اپنی مرضیات کو ختم کرنے کا کھاتے تھے ہم کہتے ہیں اے اللہ بدر ہوتا تو جاتے اے اللہ عہد ہوتا تو جاتے اے اللہ فتح مکہ ہوتا تو جاتے اب تو نے ہمیں کھانے سے روکا رک گئے ہیں اے اللہ تو نے پینے سے روکا بیوی کے قریب جانے سے روکا اے اللہ تو نے ہمیں چالیس سجدے بیس رکاتوں کے اندر زیادہ دے دیے اے اللہ قرآن دے دیا اے اللہ شب قدر دے دیا مومن خوش ہوتا ہے عید مناتا ہے اور اس کے چہرے کے اندر خوشیاں آتی ہیں اور منافق کا چہرہ بسور جاتا ہے اس لیے کہ یہ رمضان کا مہنا الہ کلیمت اللہ اور جہاد کا بہنا ہے اب آدمی اپنے طور سے کسی کو جہاد کہہ لے اور کسی چیز کو شہادت کا مقام دے دے اور کسی چیز کے اپنی تنظیم تحریک اور اپنے معاملات کو وہ کیلکولیٹر لے کر غیر رمضان میں کرے تو اتنا ثواب رمضان کے پہلے اشرے میں کرے تو اتنا ثواب رمضان کے آخری اشرے میں کرے تو اتنا ثواب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا ہے الما لکم دین اکم دین مکمل ہو چکا ہے تعلیم دینا کلام پاک کا ثواب کا کام ہے مدارس قائم کرنا ثواب کا کام ہے دور حدیث کی تعلیم دور تفسیر کی تعلیم مولوی کورس کی تعلیم عالمیت کی تعلیم لیکن ان محتمیموں کو جو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رمضان کہ غیر رمضان میں قرآن کی تعلیم دو اتنا رمضان میں شعبے حفظ پڑھاؤ اتنا مولوی کورس پڑھاؤ اتنا دور تفسیر پڑھاؤ اتنا کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گئے وہ محتمیموں کو سمجھ میں نہیں آیا جس نے کچھ تنظیم کا جو پجاری تھا تحریک کا پجاری تھا اور جو ہے جماعتوں کا پجاری تھا اب وہ کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی رمضان کے آخری اشرے میں اعتقاف فرمایا اللہ کے نبی رمضان کے آخری اشرے کے اندر شب قدر کی تلاش کی اللہ کے نبی رمضان کے آخری اشرے کے اندر عبادتوں کے اندر زیادتی کر دی اب شیطان نے اس کو کھجایا شیطان نے برغلایا کیلکولیٹر لے کر بیٹھ گیا ایک دن گیا تو اتنا ایک گھنٹے گیا تو اتنا جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام ہمارے اولیاء اظام ہمارے مشائی ہمارے بزرگان دین خواجہ اجمیری اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ قطب الدین وختیار کا کی رحمت اللہ علیہ اللہ انور شاہ کشمیری قاسم نانوتوی امداد اللہ مہاجر مکی حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی لوگوں کی منمانیات پر عمل نہ کرو اعتکاف مصنون ہے تراوی مصنون ہے روزہ بازی فرض ہے اسلام کے بنیادوں میں سے ہے قرآن کی تلاوت کرنا ان چیزوں کے اندر لگے رہو لوگوں کی بنا ہی ہوئی چیزوں کے اندر اپنا کیلکولیشن کرنا اپنی نوٹ بنانا اپنا راشن کارڈ بنانا اپنا جعلی ویزا بنانا یہ قانون کے حق کے اندر قانون کی نگاہ میں جرم ہے اور رمضان کے اندر کوئی عمل تاخراتوں کے اندر ہو یا عید کے بعد ہو یا اللہ کا راستہ کہہ کر یا جہاد کہہ کر یا یہ کہ شہادت کا ثواب کہہ کر اپنی طرف سے ثواب متعین کرنا یہ جعلی نیکیاں ہیں جو خدا کی نگاہ میں نبی کی نگاہ میں شریعت کی نگاہ میں یہ بہت بڑا جرم ہے کوئی حکومت چوری کو معاف کر سکتی ہے ڈکیتی کو معاف کر سکتی ہے قتل کو معاف کر سکتی ہے لیکن باغیوں کو معاف نہیں کرتی حکومت باغیوں کو سوری پر لٹکا دیتی ہے نبی کے مقابلے میں ثواب کو گھڑنا نبی کے عمل کے مقابلے میں اپنے عمل کو گھڑنا نبی نے کیا دستور دیا رمضان میں ہمارے اکابر کا رمضان کیا تھا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو فضائل اعمال کے اندر فضائل قرآن لکھا ہے میں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں تحریک کی پوجا تنظیم کی پوجا جماعت کی پوجا سے دو منٹ اپنے آپ الگ کر کر جس کتاب کو بغل میں لے کر مار کر لوگ پھرا کرتے ہیں خود اسی کتاب کے ایک ایک حرف کو ایک ایک لائن کو ایک ایک سطر کو غور فکر سے پڑھو کہ اس کے اندر حضرت شیخ الحدیث نے کس قسم کے حدیثوں کو جمع کیا ہے کیا انہوں نے ایسے فضائل بیان کیے ہیں ایسی من گھڑت چیزوں کو بیان کیا ہے ایسی جالی جو ہے جامع شہادت اور جہاد کے واقعات کو بیان کیا ہے اپنے گھر کے اندر ایک نظام بنائے اگر عورت کو آتا ہے فضائل اعمال پڑھنا وہ پڑھے گھر کے سارے افراد سنے مرد کو آتا ہے مرد پڑھے اور دوسرے افراد سنے بچوں کو آتا ہے یہ ایسی کتاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حضرت اقدس کے ہاتھوں مولانا زکریہ صاحب نور اللہ مرقد ہو اللہ کروڑوں رحمت برکتیں آپ کی قبر مبارک پر نازل پر ہزاروں لاکھوں کتابیں حکایت صحابہ پر فضائل نماز پر فضائل درود پر فضائل رمضان پر لکھی گئی خدا جانے عشق ریزی کے ساتھ کون سی خلوص اخلاص اور للہیت کے ساتھ حضرت نے تحریر فرمایا کہ آج بھی یہ امت کے لیے سرچشمے ہدایت کا کام دے رہی ہیں دیکھو حضرت نے تراوی کے بارے میں کیا کہا ہے تلاوت کے بارے میں کیا کہا ہے رمضان کا پلان کیا بنایا ہے رمضان کا کیا منصوبہ بنایا ہے چھوڑو میں جماعت کا دشمن ہوں میرا وقت نہیں لگا ہے ارے فضائل اعمال کا لکھنے والا تو جماعت کا عاشق تھا حضرت مولانا الیا صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندان کا چشم چراغ تھا اس نے لکھا ہے کہ تراوی کی دو سنتیں ہیں ایک بیس رکعت پڑھنا ایک کلام پاک کا ختم کرنا کیا شیخ زکریہ کو رحمت اللہ علیہ معلوم نہیں تھا ارے تم تراوی کے پیچھے پڑے ہو ارے تم اعتقاف کے پیچھے پڑے ہو لوگوں کو کلمہ نہیں آتا لوگوں کو نماز نہیں آتی مسجدیں بحران ہیں حضرت شیخ زکریہ کو مسجدوں کی فکر نہیں تھی بے نمازیوں کی فکر نہیں تھی جو شیخ زکریہ نے لکھ دیا کہ تم ایک جگہ شروع سے لے کر آخر تک تراوی کو مکمل کرو چونکہ یہاں نظام یہ ہے کہ ایک جگہ کلام پاک جو ہے مکمل کرنے ہی سے عموماً مکمل ہوتا ہے تراوی خان حضرات پڑھانے والے الگ الگ جو ہے حساب سے پڑھاتے ہیں کوئی شروع میں زیادہ کوئی آخر میں کم کوئی شروع میں کم کوئی آخر میں زیادہ کوئی چھبیسویں کو ختم کوئی بائیسویں کو ختم کوئی انتیس کو ختم تو اس حالت میں پابند ہونا پڑتا ہے علی اسلام ذالکل کتابوں سے لے کر من الجتی والناس ناس تک ایک ہی امام کے پیچھے تو پھر اگر اللہ کا راستہ کہہ کر جہاد کہہ کر نکلیں گے تو یہ تراوی کی سنت نہیں نکلے گی یہ اعتقاف کی سنت نہیں نکلے گی ارے تم تراوی اور اعتکاب تراوی کہیں بھی ہو سکتی ہے اعتکاب کبھی بھی ہو سکتی یہ بات حضرت شیخ زکری کو سمجھ میں کھولو کتاب آؤ میرے پاس آؤ میرے بھائی طالب ہدایت آؤ آؤ رمضان کے شوقین آؤ آؤ رمضان کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹنے والوں آؤ اللہ کے لیے غور و فکر کرو میں اسی جماعت اسلامی کے مفکر میں کسی بریلوی عالم کی کتاب کا حوالہ نہیں وہ کتاب جس کو ہم ڈھوئے پھرتے ہیں برسوں سے تلاوت کی طرح تلاوت کر رہے ہیں دیکھو رمضان کا کیا منصوبہ بنایا رمضان کا کیا پلان بنایا رمضان کا کیا نظام بنایا اعتکاف کے بارے میں کیا کہا تراوی کے بارے میں کیا کہا تراوی پیچھے پڑنے کے بارے میں کیا کہا سنانے کے بارے میں کیا کہا سخا خیرات کے بارے میں کیا کہا بہرحال ایسی جو چیزیں آیا کرتی ہیں اللہ کے لیے توجہ نہ فرمائیں میرے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو نظام دیا صحابہ کرام نے جو نظام دیا ہمارے اکابرین کا جو رمضان تھا خود شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے اکابر کا رمضان حضرت شیخ کی کتاب ہے اکابر کا رمضان اور حضرت پیر مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت کی کتاب ہے رمضان المبارک سے متعلق احکامات اور حضرت مولانا تقیب یہ آنکھیں کھولو یہ گھوڑے کی پٹی جو آنکھوں پر لگی ہے پیر پرستی شخصیت پرستی مکتب فکر پرستی جماعت پرستی مولویت پرستی مدرسہ پرستی نکال کر رمضان کا بہنا اہلائے کلیمت اللہ کا اہلائے کلیمت اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا یہ جماعتوں کے پیچھے پیروں کے پیچھے ان کا دیوانہ ہو کر نہیں جاتا وہ دین کا دیوانہ ہوتا ہے وہ نبی کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مکے کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مدینہ طیبہ کا دیوانہ ہوتا ہے حضرات آخا نے نبے دن پہلے اس رمضان کے لیے دعائیں مانگی تھی آخا شابان کے رہنے میں اس کی اہمیت اور عظمت کا خطبہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے دیا تھا یہ مہنہ کچھ دنوں کے اندر ہمارے اوپر سایہ پگن ہونے والا ہے جماعت کی پیری کی مریدی کی شخصیت پرستی کی باتیں چھوڑ کر ایک نظام قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے عالم کے سامنے رکھ کر میں تحجد کو اٹھوں گا اتنی رکاتے پڑھوں گا سحری کروں گا فجر نماز تک کلام پاک کی اتنی تلاوت کروں گا اتنے درود پڑھوں گا اتنا کلیم طیبہ پڑھوں گا کاروبار کے اندر تخفیف کر دیں پالنے والی ذات اللہ ہے اس حدیث میں جو رمضان کے استقبال میں آپ نے فرمائی یزاد فیہ رسک المومن مومن کا رسک اس کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے کاروبار میں کمی کر لیں اور جو کام آگے رمضان میں ہونے والا ہے ان سے چھٹکارا پالیں رمضان میں بندے رہیں آپ کبھی کبھی آقا نے تیس دنوں کا اعتکاب فرمایا ہے اگرچہ کہ آخری دس دنوں کا اعتکاب سنت موقع ہے گویا پورے رمضان میں آپ بندے رہے صرف قرآن کی بات صرف حدیث کی بات صرف سنتوں کی بات کوئی آ کر بات کرنا چاہے نہ بھی مجھے ستر ہزار مرتبہ کلیم طیبہ کا میرا جو ہے وظیفہ ہے پورا کرنا ہے معاف کرنا کوئی ضروری بات ہے موتا کی بات ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی بیمار ہو کر ہاسپٹل میں گیا چاہ جلدی جلدی بات کرو فونوں کی انکمنگ کال بار آؤٹ گوئنگ کال نہیں ہے بیوی سے زیادہ بات چیت نہیں بس رمضان ہے اللہ ہے رمضان ہے نبی کی سنتیں ہیں رمضان ہے اللہ کی رحمتوں سے اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہونا ہے آخا اپنے کمر پر چادر بند لیا کرتے تھے کرتے تھے محدثین نے فرمایا کہ گویا یہ چادر کا کسنا اشارہ تھا کہ بیویوں سے بھی زیادہ بات چیت نہیں بیویوں سے بھی زیادہ تعلقات نہیں یہ شیطان کا ایجنٹ ٹی وی ہے رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کو طلاق مغلزہ بیوی تو تین طلاق سے نکل جاتی ہے اس پر تین لاکھ طلاق کے پتھر پھینک کر جوتا مار کر اس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں یہ میوزک یہ موسیقی اور یہ چمار یہ کافر یہ مشرق یہ دھیڑوں کی اولاد یہ کتے سور کھانے والے ہماری افطاری کی لذتوں کو ہمارے رمضان کی برکتوں کو چھین لیں گے مومن کمر بستہ ہو جائے جیسے فوجی کسی مہم میں جانے سے پہلے سفے سیلار کسی جنگ میں جانے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے تیاری کر لیں پورا جو ہے راشن خرید لیں جو ضروری چیزیں ہیں جن کو نہیں خریدا جا سکتا بس وہ چیزیں شہری تاری عید کی تیاری ہم نے رمضان کو شاپنگ کا مہینہ بنا لیا ہم نے رمضان کو خریداری کا مہینہ بنا لیا اللہ کے لیے رحم کرو اللہ کے لیے رحم کرو آج امت کے اندر جو حالات آئے ہیں ہماری دین سے بے رخی کی وجہ سے آئے ہیں ہماری دین سے دوری اللہ کی رحمتوں اللہ کی برکتوں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں سے دوری کی وجہ سے یہ حالات آئے ہیں میں تو کہتا ہوں کرناٹک کی سرزمین کے اندر جو آپ کا وزیر اعلیٰ ہے میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ سے لے کر اب تک اتنا منحوس اتنا دلندر اور اتنا حرامی اور اتنا رشوت کور اتنا بڑا اچک کا چور کسی ریاست کو نصیب نہ ہوا ہوگا لوگ خوش ہو جاتے ہیں جب وزیر اعلیٰ کو گالیاں دی جاتی ہیں حدیث پاک میں آخا نے فرمایا لا تصب الدہرا فان الدہر آخا نے فرمایا نہ تم حکمرانوں کو گالی دو نہ تم زمانے کو گالی دو زمانہ تو میں خود ہوں اور حکمران تمہارے اعمال ہیں یڈیورپا کا آنا ظالم کا آنا اور کسی فاسق کا آنا مسلمان دشمن کا آنا عیدگاہ فور بلاک پر غلط نگاہوں کا ڈالنے والا آنا گاؤں کشی پر پابندی ڈالنے والے کا آنا گیتا پڑھوانے والے کا آنا میناروں سے اذان کو ختم کرنے والے کا آنا مسجدوں کو سازش کے تحت ختم یہ غور کرو اس کی مختصر حکومت کے اندر کیا روداد ہے تم نہیں جانتے تم نہیں جانتے انکم آئی بچوں کا پیٹ بھرا میری زندگی آج کی گزر گئی ایڈمیشن تھا کالج کے اندر ایڈمیشن ہو گیا میری آج کی زندگی کامیاب ہو گئی میری اما نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ تھی آج ڈسچارج ہو گئی آج کا دن میرا کامیاب ہو گیا آج میری سماج کا دن تھا آج جج نے میرے پر جرا نہیں کی اور مجھے قید کی سزا نہیں سنائی سماج کی آج کا دن میرا کامیاب نہیں ہو گیا آخا نے فرمایا جو امت کا درد اپنے سینے کے اندر نہ رکھے جو غیروں کی خیر خواہی اپنے سینوں کے اندر نہ رکھے یہ رمضان یہی امت کا درد پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ رمضان یہی خیر خواہی پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے یہ رمضان یہ بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ جب تو بھوکا پیاسا ہو کر تڑپتا ہے تو تیرے بغل میں تیرے خاندان میں ایک بیوہ کبھی جو ہے بھوک سے اور پیاس سے ایسے ہی تڑپتی ہے ایسے ہی مچلتی ہے یہ غمخاری پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے جیلوں کے اندر چھوٹے موٹے کیسوں میں جو مسلمان ماخوش تھے جن پر جو ہے تھوڑی بہت دو چار سو روپئے ضمانت کے ساتھ وہ جو ہے ریلیز ہو سکتے تھے فاسٹ عدالت کے اندر یہ منحوس حکومت کے لوگوں نے اس جو ہے ججوں کو آڈر دیا ہے ان مسلمانوں کو بڑی سی بڑی سزا سنا دی جائے مسلمانوں کیا یہ عذاب کم ہے کہ قرآن کے پڑھنے والوں کو گیتا کے پڑھنے کا مشورہ دیا جائے کیا یہ عذاب کم ہے کہ تمہارے کانوں کے اندر مندر کی گھنٹیوں کا رس تو گھولا جائے گا اذان کی آواز کو کم کر دیا جائے گا کیا یہ عذاب کم ہے کہ گلی کوچوں کے اندر ہائی وے کے اندر گنیش کی رام کی مورتی کو بٹھایا جائے گا لیکن مسجد کی سفے اگر باہر آ جاتی ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا الا کلیمت اللہ کو ختم کرنا پڑے گا مجھے میرے کم تجربے کے حساب سے انیس سو سینتالیس سے لے کر تک کرناٹک کا جو وزیر اعلیٰ اتنا بدبخ اتنا منہوس اتنا دلندر اور اتنا مسلمانوں کے حق میں نقصان پہنچانے والا کوئی وزیر اعلیٰ کہیں کسی ریاست کے اندر نہیں آیا میں اس یہی کہہ رہا تھا کہ دو تین مرحلے جب اس پر آئے میں کوئی بی جے پی کانگریس کا موازنہ کرنے سیاسی ایوانوں کا میں تجزیہ کرنے نہیں بیٹھا ہو جب دو تین موقع ایسے آئے کہ جب اس کی کرسی ڈاواں ڈول ہو رہی تھی اللہ کی قسم میں نے کہا کہ کرناٹک کی دھرتی پر ایک خدا کا نفرمان ہے ایک خدا کا باغی ہے ایک نبی کا دشمن ہے ایک سنتوں کا خاتل ہے کہ خدا اس کی وجہ سے اس وزیر اعلیٰ کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے جب تک وہ توبہ نہیں کرے گا کافر کو چھوڑو مشرق کو چھوڑو وہ کیا پابند ہے حلال و حرام کا وہ کیا پابند ہے داڑھی رکھنے اور داڑھی منڈا کا وہ کیا پابند ہے سور کھانے اور بکرا کھانے کا وہ کیا پابند ہے شراب پینے اور زمزم پینے کا وہ مسلمانوں کے اندر کچھ مسلمان ایسے ہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کی نحوست کی وجہ سے اور آخا نے فرمایا آخا نے فرمایا ان کی نحوست اتنی خطرناک ہے اتنی خطرناک ہے کہ اللہ بادلوں کو روک لیتا برسات کے لیے لیکن زمین کے اندر جو کیڑے ہیں مکوڑے ہیں بچھو ہیں چونٹیاں ہیں مکوڑے ہیں اللہ ان کو دیکھ کر بارش برسا رہا ہے ان منحوسوں کے اعمال ان داڑی مڈوں کے اعمال ان بے نمازیوں کے اعمال ان رشوت خوروں کے اعمال ان سود کو کھا کر ماؤں کی عزت کو لوٹنے والوں کے اعمال ان علماء کی پگڑیاں اچھالنے والوں کے اعمال ان مسجدوں کا پیسوں پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے اعمال ان اوقات کی پراپرٹیوں پر قبضہ کرنے والوں کے اعمال اور ہمارے بزرگان دین کے قبروں کو بیچ کر کھانے والوں کے اعمال اور بزرگان دین کی قبروں پر بیٹھ کر قبروں کی مٹی کا سودا کرنے والوں کے اعمال ایسے لائق تھے کہ زمین پلٹ جاتی آسمان آگ برسا دیتا اور قوم لوت کا حشر ہوتا لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جانوروں کو دیکھ کر اور کچھ اطکیا کو دیکھ کر میں تو تم پر رحم کر رہا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے ہند کرناٹک کی سرزمین کے اندر ایسے منہوس لوگ ہیں ایسے بدبخت لوگ ہیں یہاں اگر اس سرزمین کے اندر ٹیپو سلطان بھی پیدا ہوا ہے تو میر جعفر بھی پیدا ہوا ہے پورنیا بھی پیدا ہوا ہے میر صادق بھی پیدا ہوا ہے حضرت ٹیپو سلطان کی نسل تو کلکتہ چلی گئی کرناٹک میسور اور بنگلور کے اندر میر جعفر کی نسل باقی رہ گئی میر صادق کی نسل باقی رہ گئی پورنیا کی جو ہے نسل باقی رہ گئی آج وہ ٹیپو سلطان جس کو انگریز بھی خبر پر دیکھ کر سلوٹ مارتا ہے آج وہ ٹیپو سلطان جس کی مزار پر اغیار بھی ہوتے ہیں کون ہے جو آج میر جعفر کی خبر پر ایک کتا بھی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر لے کون ہے جہاں جو ہے میر صادق کی مزار پر ایک کتا بھی ٹانگ اٹھا کر پیشاب کر لے کون ہے جو پورنیا کا نام اپنی اولاد کے اندر رکھ لے لیکن میں کہتا ہوں ان مسلمانوں کے کے اندر میر جعفر کی نسل ہے میر صادق کی نسل ہے پورنیا کی نسل ہے جو ظاہر میں کچھ اور رہتے ہیں اور باطن میں کچھ اور رہتے ہیں جن کی وجہ سے یڈیورپا جیسے ظالم حکمران رشوت خور حکمران اس کرناٹک کی سرزمین پر مسلط ہیں جب وہ توبہ کر رہے ہیں شاید ممکن ہے رمضان کی وجہ سے توبہ کر رہے ہو ممکن ہے اس لیے کہ آقا نے فرمایا میرے میرے باپ کی حدیث نہیں ہے آقا نے فرمایا اللہ کہتا ہے اے بندو تمہارے قلوب میرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں تمہارے بادشاہوں کے دل میرے دو انگلیوں کے درمیان ہیں یو خنڈی بہو کیفا یشا اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کو دیکھ کر بادشاہوں کے دل میں رحم ڈالا جاتا ہے تمہارے امال کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر کساوٹ ڈالی جاتی ہے آج ہمارے منہ پر جوتے مارے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے رام کا نام لو ہمارے منہ پر پیشاب کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے بلاؤ تم اپنے رب کو بلا بلاؤ بلاؤ تم اپنے پیغمبر کو بلاؤ اس امت محمدیہ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ایسا معاملہ کرنا یڈیورپا کا قصور نہیں اسے پیدا کرنے والے کا قصور نہیں بی جے پی کا قصور نہیں فرقہ پرست تنظیموں کا قصور نہیں قصور ہمارا ہے ہم نے رب سے ناتا توڑ دیا قصور ہمارا ہے ہم نے سنتوں کے جنازے نکالے قصور ہمارا ہے ہم نے علماء کی دشمنی کو موڑ لیا قصور ہمارا ہے ہم نے اولیاء کی پگڑیوں کو اچھالا قصور ہمارا ہے ہم نے سنیما کو جگمگایا ہم نے سنیما کے روشنی کو ہم نے جو ہے اجاگر کیا اور ہم نے مدرسے مسجد کی روشنی کو مدیم کیا قصور ہمارا ہے کہ ہم نے جالی جو ہے سواب کے سکے بنائے قصور ہمارا ہے کہ ہم نے جہاد کا جالی سکہ بنایا قصور ہمارا ہے ہم نے شہادت کا جالی سکہ بنایا بی جے پی کا بھی حکومت کا حکمرانوں کا قصور نہیں ہے قصور ہمارا ہے ہم نے رمضان کی ساتوں کی قدر نہیں کی ناروے کے اندر جو سنچری بناتے بناتے رہ گیا قاتل ایک دن پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بمباری کی اور دوسرے دن ایک چھوٹا سا جزیرہ اس جزیرے کے اندر آ کر نائنٹی فائیو پچانوے آدمیوں کا ایک بندوق کے ساتھ تنے تنہا قتل عام کر دیا نہ میڈیا میں کوئی چرچا دہشت گردی کا نہ اخباروں کے اندر کوئی مضامین دہشت گردی کے ایک آدمی ایک معصوم جزیرہ جو امن کا آواز وہ دنیا والوں کو دیا کرتا ہے نار پہ ایسے امن کا آواز دینے والے جزیرے کے اندر ایسے ایک معصوم ملک کے اندر دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچتا ہے کہیں پٹاخہ پھٹ جائے کہیں بم ہو جائے لشکر طیبہ جیش محمد سرحد پار داڑھی والا ٹوپی والا بس ایک پٹاخا پھٹا ایک ٹرین ٹکرائی ایک بس پل پر سے گری اور ایک جو ہے ہوائی جہاز ہوا جو ہے پہاڑ سے ٹکرا کر خاک آلود ہو گیا آج مسلمانوں کی طرف انگلیاں اٹھ رہی ہیں کیا آپ جانتے ہیں ناروے کا یہ قاتل ایک نمبر کا اسلام مسلمان دشمن ہے ناروے کا یہ دہشت گرد جس کے نہ بی بی سی میں کوئی چرچے نہ زی نیوز کے اندر نہ اسٹار نیوز کے اندر نہ آج تک کے اندر ارے دنیا کے پجاریوں طالبان کی طرف بری نگاہ ڈالنے والوں داڑی والوں کی طرف بری نگاہ ڈالنے والوں امن کے علمبرداروں امن کے پیغمبروں کہ تمہیں نہیں نظر آتا ایک تنے تنہا نہ کوئی تنظیم نہ کوئی تحریک نہ کوئی جماعت ایک بندوق لے کر پچانوے پانچ مار لیتا تو سنچری پوری ہو جاتی کئی لوگ سمندر میں کود کر جان دے دیے کوئی دہشت گردی کا چرچا نہیں جب اس سے پوچھا گیا اور جب اس سے جو ہے تحقیق کی گئی تو اس نے بتایا میں نے ہندوستان کے ہندوؤں سے مشورہ کیا آر ایس ایس سے مشورہ کیا وی ایچ پی سے مشورہ کیا ہندوستان کی فرقہ پرست وہ جو تنظیم جنہوں نے گجرات کے اندر انسانیت کے قتل کا ننگا ناچ ناچا جنہوں نے بلگام کے اندر جنہوں نے بنگلور کے اندر جنہوں نے ٹاٹا نگر کے اندر جنہوں نے مراد آباد کے اندر اور جنہوں نے میرٹھ اور ملیانہ کے اندر جنہوں نے انسانیت کے قتل کا ننگا ناچ ناچا اس نے اقرار کیا کہ ان قاتلوں سے میں نے سمت کیے انٹرنیٹ کے اندر ساڑھے سات سو صفحات کے اندر اس نے بہت پہلے وارننگ دی کہ میں ان لوگوں سے متاثر ہوں انہی کے لطفے سے انہی کے ناجائز لطفے سے منسوب ہو کر اس نے قتل کا ننگا ناچ ناچا ہے اور اس نے دہشت گردی کا ننگا ناچ ناچا ہے کوئی اسے دہشت گرد کہے ہے کوئی اسے کسی تنظیم سے جوڑے ہے کوئی جو ہندوستان کی فرقہ پرست ہندو تنظیموں سے اس کے تعلق کو جوڑ کر للکارے کون جانتا ہے کون جانتا ہے کہ اس کا تعلق اسلام دشمنی سے ہے مسلمان دشمنی سے ہے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ دنیا کی ریت یہ ہے اور دنیا کا دستور یہ ہے پٹاخہ بھی پھٹتا ہے ریل ٹکراتی ہے ہوائی جہاز کا جو ہے ہائیجیک ہوتا ہے مسلمان معافی ہوتا ہے مسلمان پکڑا جاتا ہے میں نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ القاعدہ جو ہے بدنام ہو جائے طالبان برباد ہو جائے بدنام ہو جائے ہم پاکستان کی سرزمین کے اندر آج لوگ اخبار میں پڑھتے ہیں اعتکاف میں بیٹھے تھے بمباری ہو گئی جمعہ میں گئے تھے بمباری ہو گئی درگاہ کے پاس بمباری ہو گئی تو یہ لوگ کہتے ہیں حضرت آپ تو کہتے ہیں ملا عمر کا نام مٹھاس سے لیتے ہیں قائدہ کا نام مٹھاس سے لیتے ہیں یہ کیا جمعہ میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا یہ جو ہے دینی اجتماع کے اندر اور دینی درگاہوں کے اندر اور جو ہے اعتکاف کے اندر یہ کچھ نہیں یہ امریکی کتوں کی سازش ہے کہ نیکو کاروں سے مسلمانوں کو بد کرنے کے لیے بدگمان کرنے کے لیے ورنہ مسلمان اپنے چپل میں گندگی نجاست لگی ہو چپل مسجد میں نہیں لے جاتا مسلمان مزار کے پاس ریورس گیئر نہیں ڈالتا کہ مزار مقدس کے مزار والے کے پیٹ نہ ہو جائے وہ مسلمان بمباری کرے گا وہ مسلمان اللہ بابا رحمتی کہہ کر سیدھا قدم رکھتا ہے اعتکاف کرتا ہے نمازیں پڑھتا ہے جمعہ پڑھتا ہے یہ سب ایک آلم کا ایک نمبر کا دہشت گرد جو امریکی کتا ہے یہی سب کچھ کرواتا ہے تاکہ لوگ افغانستان سے ملا عمر سے اور جہادی تنظیموں سے بد زن ہو جائیں اور بدگمان ہو جائیں حضرات یہ حالات جو آ رہے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک کرناٹک کی سرزمین کے اندر اور بنگلور کی سرزمین کے اندر صرف اور صرف اس لیے کہ ہم نے دین سے ناطا توڑ لیا ہے رمضان کا دین سے ناتا مضبوط کرنے کا مہنا رمضان کا مہینہ اعتقاف کی کوٹھی سے بن کر اعتقاف کی لاٹھی سے رسی سے بن کر اپنے آپ کو اللہ کے راسی سے بندنے کا مہنا ہے رمضان کا مہنا تربیت کا مہینہ رمضان کا مہینہ گناہوں کے جلانے کا مہینہ رمضان کا مہنا اپنی نیکیوں کے اندر اضافہ کرنے کا مہنا رمضان کا مہینہ جذب جہاد اور جذب شہادت کو بیدار کر رہے نہیں کرو گے کیا حالت ہو رہی ہے دلی کے اندر جو قطب مینار ہے اس کے قریب جو مزار ہے تقریبا مسجد ہے چار سو سالہ مسجد ہے وہ چار سو سالہ اس ملک کی آزادی کے لیے شیخ الہند نے کیا کیا یہ شیخ الہند سے پوچھ لینا قاسم نانوتوی نے کیا کیا امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا کیا ٹیپو سلطان نے کیا کیا اور لاکھوں مسلمانوں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کروڑ مسلمانوں کے لہو سے یہ ہندوستان آزاد ہوا اس لیے کہ آج قطب مینار کے پاس جو چار سو سالہ قدیم مسجد ہے آثار قدیمہ آثار قدیمہ نے اس پر قبضہ کر لیا مسلمان اس میں نماز پڑھنا ہے تو دس روپے کے ٹکٹ لے کر جانا پڑتا ہے شیخ الہند آج کے دن کے لیے ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی کہ مسلمان اپنے آباد داد اپنے بزرگان دین کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ٹکٹ لینا پڑے گا ابھی چل رہا ہے ہر آئے دن کیا نہیں ایک بابری مسجد کو لے کر ہم اور آپ ٹنگے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں روزانہ دسیوں مساجد پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ یہ مسجد آثار قدیمہ ہے یہ کہہ کر ان میں نماز نہیں ہوتی دلی کی دو سو ایسی آثار قدیمہ کی مسجدیں ہیں میں تحفظ اوقاف کانفرنس حضرت مولانا استاد محترم جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد صاحب مدنی صدر جمعیت علماء ہند جب آپ نے تحفظ اوقات کانفرنس منعقد کی تھی آپ نے آپ دیدہ ہو کر غم زدہ ہو کر فرمایا کہ دلی کی سرزمین کے اندر دو سو تقریباً ایسی مسجدیں ہیں کہ ان مسجدوں کے اندر لڑکے لڑکیاں عیاشی کیا کرتے ہیں اتوار کے دن ہفتے کے دن اور گورنمنٹ ہالیڈیز کے دن لڑکا اپنی معشوقہ کو لے جا کر بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں عیاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں یا وقاف کے ماتحت میں آتے ہیں یہ مسلمانوں کی ملکیت کے ماتحت کے اندر آتے ہیں مسلمانوں کیا دن دیکھنا پڑ رہا ہے کبھی کعبے کے اندر وہ وقت نہیں آیا ہوگا کبھی مسجد نبوی کے جو ہے اندر وہ وقت نہیں آیا ہوگا مسجد نبوی کے مقابلے میں منافقوں نے مسجد زرار تو بنا لی لیکن مسجد نبوی کے بلال کے کی صدا کو نہیں روک سکے کبھی انہوں نے کعبے کی نماز کو اذان کو وہ نہیں روک سکے آج اس سرزمین کے اندر جس کے لیے آزادی کے لیے حریت کا پرچم لہرانے کے لیے ہمارے اکابرین نے خون کی جو ہے ندیاں بہا دی دلی سے لے کر میرٹ تک ہر درخت پر ایک جان جو ہے لٹکا دی اور جان جان آفری کے حوالے کر دی آج ہمیں اذان اجازت لے کر دینی پڑے گی کتنے علاقے مائک میں آزان نہیں ہوتی کتنے علاقے سڑک کے باہر اگر جماعت پڑ جائے نماز جوہاں پڑھنے پر پابندی ہے دو سو مسجدیں تو دلی کی ہیں اور پورے ہندوستان کے اندر اربوں خربوں بلکہ اس تحفظ اوقاف کانفرنس کے اندر کہا گیا کہ دلی کا پارلیمنٹ ہاؤس کے نیچے جو جگہ ہے وہ مسلمانوں کی ملکیت ہے اور حیدرآباد کا انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے وہ سرزمین مسلمانوں کی ملکیت ہے چلیے کرناٹک میں بنگلور میں شیواجی نگر کا جو بس ہے وہ کس کا ہے اور پھر مارکیٹ کا جو بس اسٹانڈ ہے وہ کس کا کس کی پراپرٹی ہے اور کس کی ملکیت ہے آج اس سرزمین کے اندر جو حالات آ رہے ہیں مسلمان کبھی پسپا ہو کر مسلمان کبھی ذلیل ہو کر مسلمان کبھی شکست کھا کر ایسا کافروں کے سامنے زندگی نہیں گزارا مسلمان پیٹ پر پتھر باندھ لیا مسلمان ہجرت کر کے چلا گیا مسلمان عارضی شکست سے دو چار ہوا لیکن کافروں کے سامنے ایسے رشوت خور ایسے حرام خور اور ایسے <coughs> چور زانی بدکار بدماش کہ ماتحتی کے اندر زندگی کبھی مسلمان نے نہیں گزاری مسلمان رمضان سامنے ہے اپنے آپ کو تیار کر لے اپنے آپ کو بنا لے دیکھ رمضان جب آتے ہیں رمضان کا موسم جب آتا ہے تو شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں لیکن انسانی شیطان قید نہیں ہوتا شیطان دو قسم کے ہیں ایک جناتی شیطان اور ایک انسانی شیطان جناتی شیطان تو قید ہو جاتا ہے انسانی شیطان جو جناتی شیطان سے زیادہ خطرناک ہے رمضان میں نت نئے حربے وہ کرتا ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے کبھی لائٹ بجا کر دعا کرنے کی ایکٹنگ کبھی اجتماعی اختیارات کا مظاہرہ کبھی بیانات کا سلسلہ کبھی ذکر و اسکار کا سلسلہ ذکر کرنا برا ہے نہیں دعا کرنا برا ہے نہیں بیان کرنا برا لوگ کہتے ہیں مسافہ کرنا برا نہیں لیکن اللہ کے نبی کو کیا معلوم نہیں تھا ہمارا سوال یہ کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں تھا صحابہ کرام کو تاخراتوں کے اندر شب قدر کی تلاش زیادہ تھی یا آج ہمیں زیادہ ہے رمضان میں ایسے انسانی شیاتی آئیں گے اور لیبل لگائیں گے قرآن کا ذکر کا درود کا بریلوی لوگ جو درود پڑھتے ہیں غلط میں آپ سے پوچھوں درود صحیح ہے غلط اللہ پر درود کو غلط کرنے والا جہنمی کتا ہم بریلوی کو کیوں بدتی کہتے ہیں اس لیے بدتی کہتے ہیں بابا تو درود تو پڑتا ہے لیکن صدیق و فاروق کے طریقے پر نہیں پڑتا صدیق و فاروق جمعہ کے دن کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیہ کا نہیں بولا کرتے تھے فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر ضرور درود پڑا کرتے تھے انہوں نے جو درود پڑا اس کے خاک کے ذرے کو تو نہیں پہنچ سکتا لیکن طریقہ آپ ڈالے نماز پڑھنا غلط ہے صحیح لیکن طلوع آفتاب کے بعد اگر کوئی نماز پڑھے جوتیاں کھائے گا عیدگاہ کے اندر کوئی نفل پڑے گا جوتیاں کھائے گا سمجھ گئے نماز پڑھنا عبادت ذکر کرنا عبادت لیکن اپنی مرضی سے نہیں قرآن نے جیسے کہا حدیث نے جیسے کہا اتفاق کرنا اتحاد کرنا یقیناً مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے مسلمانوں کے لیے باعث برکت ہے مسلمانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائیں مسلمان متفق ہو جائیں لیکن اس کا نقطہ کیا ہے کس پینٹ پر اتفاق کریں گے کس پینٹ پر اتحاد کریں گے کیا نبی کی سنتوں کا سودا کر کر مہدیویوں سے ہاتھ ملائیں گے تمہارا عقیدہ درست ہے کیا اسلام کا سودا کر کر شیعہ سے ہاتھ ملائیں گے کافروں سے ہاتھ ملائیں گے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میرے اور آپ کی اور کائنات کے سارے مسلمانوں کی والدہ بھانجے نے ایک بات کہی جو شریعت کے خلاف تھی فرمایا کہ ساری زندگی مجھ سے منہ نہ لگنا بات نہ کرنا تو ان کو اتحاد کا درس نہیں تھا اتفاق کا درس نہیں تھا سلا رحمی نہیں تھی رشتہ داروں سے محبت کا درس اس کے سامنے نہیں تھا یہ اتحاد یہ اتفاق یہ ہاتھ ملانا اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب وہ دین کو راضی کرنے والا ہو اللہ رسول کو راضی کرنے والا ہو نقطہ دین پر اتحاد اور اتفاق ہو سکتا ہے ورنہ وہ نفاق ہے ورنہ وہ چوروں کا بٹوارا ہے چار چوروں نے بینک میں ڈاکہ ڈالا اور چوری کے مال کو لے کر برابر برابر وہ twenty five percent twenty five percent چار چوروں نے جو ہے بٹوارا کر لیا اسے اتحاد اتفاق نہیں کہیں گے یہ چوروں کا بٹوارا ہے مہدیویوں سے شیعہ سے قادیانیوں سے اخیار سے اسلام کو گالیاں دینے والا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے تحمت کو قبول کرنے والا صدیق و فاروق کو مرتد کہنے والا صحابہ کی عظمت کے جنازے نکالنے والے آج جو ہے اتحاد اتفاق کا نعرہ دے کر سدائے اتحاد کانفرنس منعقدیں کر کر یہ لوگ جو ہے اسلام دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں آؤ اتفاق کرنا ہے تو ہم سے ہاتھ ملاؤ تمہیں قادیانی یاد آ گیا شیعہ یاد آ گیا بھورے یاد آ گئے مہدوی یاد ہم بھی تو بابا یہی قرآن پڑھنے والے یہی کلیما پڑھنے والے ہیں اسی کعبے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھنے والے ہیں آؤ اتحاد کرو آؤ اتفاق کرو شرک مٹائیں گے بدت مٹائیں گے کفر مٹائیں گے تصویر کشی مٹائیں گے گناہ کبیرہ مٹائیں گے اور لانت والی چیز اس پر اتفاق کرو اس پر اتفاق کرو رمضان آئے گا لوگ نیکیوں کے لیبل لگا کر تاخراتوں کے مظاہرے قرآن کے اور بیان کے مقابلے میں بیان لا کر شرارت کر کر جیسے مسجد نبوی کے مقابلے میں مسجد زرار بنائی گئی شرارتیں کر کر اپنے جیب کا پیسہ نہیں مسجد کا پیسہ فضول خرچی کر کر بونی پر لڈو پر لائٹنگ پر یہاں اتحاد نہیں ہو سکتا یہاں اتفاق نہیں ہو سکتا حضرت نوح کا بیٹا حلالی تھا حرامی تھا الیاز بلّہ الیاز بلّہ حلالی تھا حضرت نوح کا سگا بیٹا تھا تو کہا گیا کالا یا نو ہو ان اہلک ان امن غیر سالی اے نو تم کہہ دو یہ میرا بیٹا نہیں ہے بیٹا کل ہوگا دین کی بنیاد پر کلیمے کی بنیاد پر اتحاد کب ہوگا اتفاق کب ہوگا تو داڑھی مڈا میں داڑھی رکھوں اتحاد نہیں ہو سکتا تو نماز چھوڑ میں نماز پڑھوں اتحاد نہیں ہو سکتا میری بیوی بے پردہ رنڈی کے کپڑے اور میں ولی کامل اتحاد نہیں ہو سکتا میری اولاد حرام خور اور میں باپ پرہزگار امام اتحاد نہیں ہو سکتا نقطۂ اتحاد اور نقطۂ نقطۂ اتفاق جو ہوگا وہ دین کی بنیاد پر ہوگا دین پر جو جمے گا متحد اور دین سے الگ ہوگا وہ بیٹا بھی ہوگا تو غیر ہوگا کالا یا نو ہو انو ڈیسا بھی کہہ دو کہ نو یہ بیٹا تمہارا نہیں ہے یہ رمضان کا بہنا نفس کو مارنے کا بہنا نفس کو مارو نفس خوشی کرو اور حق کو پہچانو اپنوں کو اپناؤ اغیار کو چھوڑو اور یہ جو ذہنوں دل و دماغ کے اندر رسوم اور رواج کا جو سکہ چل رہا ہے اللہ کے لیے اسے چھوڑو اللہ کے لیے اسے چھوڑو گھمنڈ پیدا ہوگا انانیت پیدا ہوگی غرور پیدا ہوگا اور دل کے اندر بڑائی پیدا ہوگی جو اللہ ہدایت دینے والا ہے اس اللہ کو ہدایت چھیننا بھی معلوم ہے جو اللہ رمضان دینے والا ہے اس اللہ کو رمضان چھیننا بھی معلوم ہے جو اللہ مال دینے والا ہے وہ اللہ فقیر بنانا بھی اس اللہ کو معلوم ہے جو اللہ عزت کا تاج سر پر پہنانے والا ہے وہ اللہ جوتوں کا ہار پہنانا بھی جانتا ہے گھمنڈ نہ کرو تکبر نہ کرو انانیت نہ کرو اپنے نفس کو مٹا دو اپنی خواہشات کو مٹا دو اپنے وجود کو مٹا دو چلتے پھرتے اتنے دین کے دیوانے بنو حدیث پاک میں کہا گیا کہ اللہ کو اتنا یاد کرو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اتنا لگاؤ کہ یقال اللہ کا مجنون لوگ کہیں یہ دیوانہ بھائی یہ نہیں مانے گا یہ تو داڑھی رکھے گا یہ کیمرہ استعمال نہیں یہ سب دھوکا ہے یہ جو امیر غریب عالم مفتی مدرسوں کے محتمی اخباروں میں جو تصویریں آتے ہیں یہ ان کو پوچھو کبھی فون کر کر حضرت والا تصویر کشی حلال ہے آرام ہے گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ ہے مکرو تحریمی ہے مکرو تنظیمی ہے تمکور کے اندر ایک مسجد کا افتتاح ہوا اور اس مسجد کا نام تھا مسجد ریان اخبار کے اندر آپ دیکھ لے سکتے ہیں کون امیر کون غریب کون ملا کون جاہل اس میں شریک ہوا تھا اس جو ہے مسجد ریان کے افتتاح میں یہاں مجلس میں آنے والے دو چار احباب اس میں شریک تھے انہوں نے اس امیر و غریب شریعت کو فون لگایا اور کہا کہ حضرت ہم نے شرط لگا لی ہے کہ تصویر حلال ہے اور تصویر جائز ہے اور کیا میں یہ شرط جیت جاؤں گا کہا کیوں لگائی کہا آپ جیسے متبع شریعت ہوں آپ جیسے امیر شریعت ہوں آپ جیسے قاضی شریعت ہوں آپ جیسے بخاری کے پڑھانے والے ہوں آپ جیسے کسی عظیم اسلامی ادارے کے محتمین ہوں وہ گناہ کرے گا برسرے عام ارے اس گناہ کی تو دلیل بھی بن رہی ہے جتنے لوگ اخبار میں تصویر دیکھیں گے اتنے اس گناہ کے گواہ ہو گئے حدیث کہتی ہے گناہ کا گواہ نہ بناؤ اگر آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں بول کر مت پڑھو قضا نماز پڑھنا جرم اور جرم کر کے گواہ بنا رہے ہو تم سمجھتے ہو کہ میں ولی ہوں کہ میں چھٹی ہوئی نماز کو پڑھ رہا ہوں قیامت کے دن وہ دامن پکڑے گا اللہ سے کہے گا اے اللہ اس نے نماز کو خزا کر دیا اور تیرے محبوب نے کہا کہ جو ایک وقت کی نماز کو خزا کرے گا دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس جہنم میں جائے گا اے اللہ میں گواہ ہوں اس نے کہا تھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اس کو دو کروڑ اٹھاسی لاکھ برس گھر جہنم میں ڈال گنا کا گواہ نہ بناؤ اب اخباروں میں فوٹو ویڈیو گرافی حضرت آپ اتنا بڑا گنا کریں ناممکن اللہ والے اللہ والے آپ کے چہرے کو دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے چالیس سال سے بخاری کا درس دینے والے آپ امیر ہیں غریب ہیں آپ قاضی ہیں آپ کرناٹک کے علماء کے سربراہ ہیں ایک گروپ کے آپ گنا کریں گے میں نے شرط لگا دی کہا کہ بابا تم شرط ہار جاؤ گے اللہ اکبر حضرت میں کیسے ہار جاؤں گا اب جواب کیا جواب کیا ہے جواب یہ ہے کہ ملیشیا میں ایک آدمی ہچ کچھ نہیں گیا کیوں نہیں گیا اس لیے نہیں گیا کہ پاسپورٹ کے اندر فوٹو آتی ہے بول کر وہ فوٹوچ نہیں پکڑیا اس لیے وہ ہچ کو نہیں گیا اس لیے تم جو ہے ہار جاؤ گے بابا پاسپورٹ کی فوٹو ایک ضرورت ہے راشن کارڈ کی جو ہے فوٹو ضرورت ہے آئی ڈی کارڈ لائسنس کی فوٹو ایک ضرورت ہے ایسا یہ بھی ضرورت ہے تم شرط ہار گئے دیکھا آپ نے امیر صاحب کا جواب مفتی صاحب کا جواب بخاری پڑھانے والے کا جواب یہ کیا کون سا یڈورپا کلاڑی لے کر سر کھولنے والا تھا اس امیر کا کون سی حکومت ٹاڈا پوٹا میں اس کو گرفتار کرنے والی تھی کون سا حج و عمرہ اس کے بغیر نہیں ہو کیا مجبوری تھی مسجد کا ربن کاٹنے کے اندر کیا مجبوری تھی مسجد کا تالا کھولتے وقت فوٹو پکڑنے کی ارے پاسپورٹ ایک مجبوری ہے راشن کارڈ ایک یہ میرے باپ کی جو ہے ملا عمر کی حکومت نہیں ہے کہ یہاں میں کہوں کہ ملا عمر یہ حرام ہے تم پاسپورٹ میں کیوں ڈالتا ہے یہ راشن کارڈ میں کیوں ڈالتا ہے یہ سیکولر جمہوری ایڈورپا کی مملکت ہے سلطنت ہے یہاں اس کی چلتی ہے اور جہاں چل سکتی ہے وہاں تو چلاؤ مسجد میں کیا مجبوری کلہاڑی اٹھانے میں کیا مجبوری ایسے لوگ اتفاق اتحاد شریعت کامپرویس مصالحت اور نرمی اس قسم کے میٹھے عنوانات لا کر ہمارے زندگیوں کے اندر زہر گھولیں گے ہمیں دین سے دور کریں گے ضرورت ہے ایسے لوگوں سے متنوع ہونے کی ہوشیار ہونے کی رمضان کریم کا مہینہ جہاد کا شہادت کا تربیت کا آپ آنکھیں کھولیں میں اگر دعوت دوں دیوبند کی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ دیوبند کی دعوت دینے والا جمعیت کی دعوت دوں نورانی مسجد کی دعوت دوں میں آپ کو دعوت دوں تبلیغی جماعت کی میں آپ کو دعوت دوں لشکر ریاسی کی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تو بھی تو جمعیت پرست ہے تو بھی تو دیوبند پرست ہے الحاظ ہی سبیلی ادو الا میں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے جو راستہ مکے کی طرف جانے والا ہے جو راستہ مدینے کی طرف جانے والا ہے جو راستہ زمزم کی طرف طرف جانے والا ہے جو راستہ حجر اسود کی طرف جانے والا ہے جمعیت سے جماعت سے دیوبند سے ضرور جڑے رہو لیکن راستہ یہ پکڑو ہی سبیلی ادو اللہ اللہ کے نبی کون سے راستے کی دعوت دیتے تھے کون سے راستے کی چلے کی عرس کی قوالی کی عمرے کی حج کون سا حاضی سبیلی کا ترجمہ مفسرین نے کیا کیا ہے یہ قرآن کا مہنا ہے قرآن اٹھا کر غور و فکر کرو تدبر کرو اور ضام نہ کرو نشے میں مبتلا مت ہو وہ اللہ جو دینا چاہتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے کتنے لوگ کوئمبتور کے اندر جب بم کا فساد ہوا کل زکات دینے والے دوسرے دن وہ کیمپوں کے اندر لگ کر زکات لینے والے چوبیس گھنٹے کے اندر بن گئے ان آنکھوں نے دیکھا ان کانوں نے سنا نہ دولت نہ ہدایت یہ ہمیشہ رہنے والی گھمن نہ کرو اللہ سے ہدایت مانگو اللہ سے دین مانگو اللہ سے نبی کی محبت مانگو اللہ سے سراط مستقیم جو ہر رکعت میں تم کہتے ہو اس دن سراط المستقیم سراط الدین رمتا ذرا دل کی گہرائیوں سے مانگو مولا وہ سراط مستقیم دے دے جس پر تو نے نیکوں کو چلایا جس پر تو نے انعام کیا الیک انعم اللہ علیہ میننبی و صدیقین و شہدا و صالحین یہی راستہ کامیابی کا اور اللہ تعالیٰ اس گئی گزری دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ بتاتے کہ یہ شہادت کا خون رائے گاہ ہونے والا نہیں بیکار ہونے والا نہیں ایک زمانے میں میں نے نہیں بتایا تھا کہ جب جامعہ حفصہ کی اینٹ سے اینٹ اس زلیل مشرف نے بجائی تھی وہاں سے چیخیں نکلی تھی بمباری ہوئی تھی جلے ہوئے دوپٹے ملے تھے قرآن کے بکھرے اور آنکھ ملے تھے میں نے بتایا نہیں تھا مدینہ طیبہ کے ایک اللہ والے کو الہام ہوا ہے اور اس نے پیشن گوئی کی ہے یہ جلا وطن کر دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا کل جو فوجیوں کا کمانڈر تھا پاکستان کے چپے چپے پر جس کی حکومت چلا کرتی تھی ملٹری جس سے کابا کرتی تھی کابینہ جس سے تھرایا کرتی تھی پولیس جس کے سامنے سرب سجود ہوتی تھی آج دیکھیے میرے اللہ والے کا الہام اور اس کی پیشنگوئی کیا سچ ثابت نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو جو ہے مطلوب اور اس کو اشتہاری مجرم قرار دے دیا گیا اور عدالت نے کہا اگر یہ حاضر نہ ہوں گے اس کی پراپرٹی اور اس کے بینک بیلنس کو خرق کر دیا جائے خرق کہتے ہیں ضبط کر لیا جائے اور آج یہ انگریزوں کی پناہ گاہ کے اندر جا کر جن کے گن گا کر مدارس پر اس نے جو ہے تیر چلائے اور جس نے مجاہدوں کے جسم پر زخم پہنچائے جس نے خون شہدا کا مذاق اڑایا تھا آج انگریز کا ایک زلیل کتا اور اس سے زلیل انسان جو ہے زلیل جو ہے مخلوق بن کر آج زندگی گزار رہا ہے وہ پاکستان کی جہاں جس کی حکومت کا ننگا راج تھا آج وہ قدم رکھے گا ہتکڑیاں پہنا کر اسے قید تنہائی کے اندر ڈال دیا جائے گا قدم نہیں رکھے گا تو پھر اس کی جو ہے پراپرٹی کو کر لیا جائے گا نہیں دیکھ رہے ہو حالت افغانستان کی سرزمین کے اندر کچھ سال پہلے بارہ چودہ سال پہلے امریکہ یہ کہہ کر کودا تھا کہ میں کچھ گھنٹوں کے اندر کچھ ہفتوں کے اندر ان کو اپنی مٹھی کے اندر کر لوں گا بارہ چودہ سال کا عرصہ گزر گیا آج بات کر رہا ہے جرمنی واپس چلا گیا آسٹریلیا کی فوجیں واپس چلی گئی تابوت کے کارخانے والے تابوت بنا بنا کر تنگ آ گئے ہڈیوں کے جوڑنے والے معذوروں کو بے ساکی دینے والے دے دے کر تنگ آ گئے اور صدقہ کرنے والے اور ان کو دان دینے والے ان کے پریواروں کی پرورش کرنے والے ادارے تنگ آ گئے الحمد للہ الحمدللہ الحمد افغانستان کے ستر فیصد علاقوں سے یہ امریکی کتے خالی کر کے چلے گئے ہیں ان جیسوں کو موت آئی آج جو مسجدوں میں امریکی کتوں کے اور میر جعفر میر صادق کی نسلیں ہیں کیا انشاءاللہ ان کا برا انجام نہیں ہوگا یہ اپنے انجام کو نہیں پہنچیں گے تم تو صرف کمپیوٹر کی چمک دمک کو دیکھ رہے ہو ناسا کی راکٹ ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہو افغانستان کے تورا بورا کے اندر ان کی ذلت ان کی رسوائی ان کی بے عزتی ان کی پسپائی اور ان کا جو ہے مجبور ہونا رونا گڑ گڑانا کیسے ہوتا ہے دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے کونے شہادت کو رنگ لایا اللہ نے خونے جہاد جہاد کو رنگ لایا یہ ضائع ہونے والا نہیں رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو فنا کرنے کا اپنے آپ کو تیار کرنے کا رمضان کا مہینے کی گرمی انگار جلتی ہے دودھ رکھتے ہیں بھاپ بن کر پانی اڑ جاتا ہے رہتا ہے کیا دودھ رمضان کی گرمی منافقوں کو الگ کر دیتی ہے رمضان کی گرمی مشرقوں کو الگ کر دیتی ہے رمضان کی گرمی ڈبل ایکٹنگ کرنے والوں کو الگ کر دیتی ہے رمضان میں چلنا ہر کسی کی بس کی بات نہیں میر جعفر کی نسل نہیں چل سکتی میر صادق کی نسل نہیں چل سکتی پورنیا کے ناجائز بچے بڑے بڑے روزے رکھیں گے شروع کے روزے رکھیں گے شروع کی تراوی پڑھیں گے تیس جو ہے وہ تیس تیس راتوں میں تراوی نہیں پڑھ پائیں گے پورا کلام پاک نہیں سن پائیں گے جو کچھ تراوی پڑھ کر کٹ جائے وہ میر جعفر کی نسل ہے جو کچھ روزے رکھ کر رکھ جائے وہ میر صادق کی نسل ہے کچھ رمضان کے دو ایک راتوں کے اندر جگ کر رہ جائے وہ پور نیا کی جو ہے ناجائز اولاد ہے مومن صدیق و فاروق کی نسل مومن عثمان و حیدر کی نسل مومن صحابہ کا ماننے والا وہ رمضان میں عید کے مزے لیتا ہے رمضان آنے سے پہلے ایسے جیسے اپنے گھر کے اندر جو ہے سہاگ رات منائی جا رہی ہے اپنے گھر کے اندر خوشیاں منائی جا رہی ہیں اکڑو گے اللہ کی نعمت سے محروم ہو جاؤ گے میں نے آپ کو بتایا تھا بنو اسرائیل کے اندر ایک نبی تھے اور اس نبی کے زمانے میں عابد تھا عابد اور اتنا بڑا عابد سب چیزوں کو چھوڑ کر پہاڑ کے غار کے اندر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ اسے پانی دیتے اور انگور کا ہوشہ دیتے اس پیغمبر کے سامنے اس پیغمبر کے صحابہ نے بتایا کہ اتنا بڑا عابد جنتی پلا پلا پیغمبر نے کہا کہ نہ وہ تو جہنم میں جائے گا اللہ اکبر اتنی عبادتیں روزے اور پھر سب کا خیرات سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا اور جہنم میں جائے گا فرمایا ایک سنت کی کمی آپ سن چکے ہیں کہ اس تک بات پہنچی تو لڑ کھڑاتا ہوا آج اگر ہم ہوتے ارے میاں وہ ہماری عبادتوں سے جلتا ہے ہمارے ادارے سے جلتا ہے تصویر کے بارے میں جب مفتی شعیب اللہ صاحب نے آج ان کی کتاب بھی ہے آپ اس کو ضرور خریدیے گا علماء اجم علماء عرب علماء قدیم علماء جدید کیا تصویر کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے ان کے خزانوں کو موتیوں کو بکھیر کر رکھ دیا ہے جب ہمارے جو ہے مفتی صاحب نے اس کو عنوان کے اندر اٹھایا اور برسرے عام وہاں جو موسیقی ہی اس کو انہوں نے لایا پیش کیا تو ان کے جو چمچے تھے وہ کہنے لگے کہ ارے بھائی یہ امیر شریعت بننے کے لیے ایسے ہتکڑے اپنا رہے ہیں استفر اللہ ان کا عہدہ بڑا ان کا عہدہ بڑا ارے عہدہ لے کر جو ایک آدمی اپنی ذات میں انجمن ہے مفتی شعیب اللہ اپنی ذات میں انجمن ہے اپنی ذات میں ان کی کتاب پر اہل عرب مکے اور مدینہ طیبہ کے علماء نے کہا کیا ایسی کتاب میں نے زندگی میں نہیں دیکھی اس کو ایک نیچے بھائی ایسی چیئر کار میں سفر کرنے والا لوکل بوگی کے اندر بیٹھنے والے کو دیکھ کر حسد کرے گا اللہ مجھے وہ جیسا بنا دے یا لوکل والا کہے گا جنرل بوگی والا یا اللہ مجھے وہ تو چیر کار میں ہوائی جہاز میں یہ جو ہے عہدے لگا کر حکیم الملت مریض الملت کے الخاب لگا کر یہ لوگ جو ہے اپنے بخار کو بڑھانے والے ہیں ان کے علم کا تقوی کا ان کی جو نسبتیں ہیں حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب یہ مانگیں گے چھوٹی چیز کو کیسا مدرسہ کیسا ان کے پاس جو ہے لوگ استفتا کے لیے آتے ہیں علماء ان کی قدردانی تو یہ سب بیکار کی باتیں ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے تصویر حرام تھی حرام ہے حرام رہے گی کر رہے ہیں کہہ لو پاخانہ کھا رہا ہوں حلوہ نہیں کھا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ دعا کرو کہ اللہ مجھے پاخانے سے نجات دے دے مان لو مان لینے سے توبہ کی توفیق ملتی ہے شرارت ہٹ دھرمی یہ زیبا نہیں دیتی وہ اللہ والے تھے آ گئے کے پاس اور آ کر عرض کرنے لگے حضرت کیا ہے جو سنت میری زندگی سے چھوٹ گئی میں اور آپ ہوتے جاؤ جاؤ میری نماز میرا روزہ میرا تقویٰ میرا عہدہ میرے القاب یاد رکھو ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں حکیم الملت ہے حکیم الاسلام ہے اور یہ القاب فقیح الملت ان کی زندگیوں میں کبھی نہیں دیے گئے ہمارے بزرگان دین کا وطیرہ یہ تھا کہ جب ان کے سامنے کوئی تعریف کرتا مٹی اٹھا کر منہ میں ڈال دیتے حدیث پر عمل کرتے ترابا وجوہ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی منہ پر تعریف کرے مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر ڈال دو حضرت تھانوی کبھی منہ پر تعریف نہیں سنی حضرت امداد اللہ حضرت رشید احمد گنگوہی حضرت قاسم نانوتوی حضرت حسین احمد مدنی کبھی ان کی زندگیوں کے اندر شیخ الاسلام قوم نے ان کی وفات کے بعد ان کو شیخ الاسلام سے یاد کیا ان کو حکیم الملت سے یاد کیا ان کو حکیم الاسلام سے یاد کیا میری طرح الخاف کا جو ہے بھکاری اور بھوکے نہیں تھے کہ جلسوں میں آئند کر بیٹھ جائیں کوئی مجھے حکیم الملت کا لقب دیں کوئی مجھے اہل حق کا لقب دیں ایسا ان کی زندگیوں میں نہیں تھا وہ آجزی انکساری کے مجسم پیکر تھے جس کی زندگی کے اندر اس کو لقب دیا گیا ہو اخباروں میں نام لیا جاتا ہو وہ انکار بھی نہ کرتا ہو یہ کبر اور یہ گھمنڈ ہونے کی نشانی ہے میری میرے سامنے کوئی تعریف کر حد آج بھی دیکھیے حضرت اقدس مولانا ارشد صاحب مدنی دامد برکات ہوں لالیہ اور آپ کے بھائی فدائی ملت حضرت مولانا اسد صاحب جنہوں نے دیکھا ہے حضرت شیخ الاسلام کو کہ جلسوں میں جب کوئی مائک لے کر ان کی تعریف شروع کرنا چاہتا مائک چھین لیتے ارے بیٹھو بیٹھو یار بیکار کی باتیں کرتے ہو اتنے وقت میں تو قرآن و حدیث کی ہمارے اکابرین کا مزاج نہیں کہ الخاف سن کر پھول ہو جانا ہاتھی کی طرح پھول جانا بلکہ وہ منع کیا کرتے تھے اپنے آپ کو گنہ گار سمجھا کرتے تھے اخباروں کے اندر مریض الملت کا لقب اور فلاں ملت کا لقب یہ سب جو ہے بزرگان دین کا شیوا نہیں ہے اکابرین کا طریقہ نہیں ہے اکابرین کا طریقہ کیا اپنے گناہ کو ماننا اپنی غلطی کو ماننا کہا کہ کیا طریقہ کہنے لگے پیغمبر تم نے شادی نہیں کی اور اس کے بعد کہا شادی کر لو کہنے لگے میں فقیر میں نادار میں محتاج میں خود انگور کے کوشے کھانے والا پانی پر زندگی بسر کرنے والا کیسے مجھے کوئی لڑکی دے گا پیغمبر نے کہا میں بچی دیتا ہوں نکاح کر لو نکاح ہو گیا الحمدللہ ایک اولاد ہو گئی اولاد جو ہوئی اس علاقے کے لوگ شان پتی کرنے لگے کہ بھائی آبد و زاہد اور ایک پیغمبر کا یہ پیغمبر کا نواسا ہے آبد و زاہد کا بیٹا ہے اب جب اس کی تعریف ضرورت سے زیادہ ہوئی حکیم ملت مریض ملت اور فلان اسلام الخاب لگنے لگے خاندان کی وجہ سے خاندان نبوت کی وجہ سے عابد کے خان خانوادی کی ہونے کی وجہ سے پیٹ پھول گیا نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے آپ کو بتایا اسلام کی تعلیمات سے اتنا دور ہوا یہ نبی کا نواسا اور یہ عابد کا بیٹا کہ وہ مرتد ہو گیا ایک دن نہ صرف مرتد ہوا کافروں اور مشرکوں کے لشکر کا وہ سپہ سالار بن گیا اور ایک جنگ ہوئی جس جنگ کے اندر ایک طرف باپ عابد و زاہد ایک طرف نانا پیغمبر مسلمانوں کو لے کر اپنی جماعت والوں کو لے کر وہاں لڑائی کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو ہے کافروں کا لشکر کامیر بن کر سپہ سالار بن کر یہ لڑائی کر رہا ہے حتیٰ کہ باپ شہید ہو گئے پیغمبر شہید ہو گئے مسلمانوں کو شکست ہو گئی پھر اس کے بعد مسلمانوں نے سوچا ہمیں ہار کا سامنا کیوں کرنا پڑا تو مسلمانوں نے محسوس کیا ہماری ایک یونٹی نہیں ہے ہماری ایک تنظیم نہیں ہے ہم کہیں ہیں طیبہ کی ہم جو ہے قرآن آسمانی کتاب کی بنیاد پر ہم متحد و متفق نہیں ہیں تو انہوں نے یونٹی بنائی اور پھر جب حملہ ہوا وہ لڑکا گرفتار کیا گیا اور کہا کہ کیا سزا دی جائے تو کہا اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے تو جتنے معبودان دانے لاتے سب کو بلانے لگا او رام او فلاں او فلاں او فلاں ہوتا تو مدد کرنے آتا لیکن دل میں بیٹھا ہوا تھا خاندان نبوت کا چشم چراغ تھا اور عابد کے گود میں پلا ہوا تھا عابد کے نطفے سے پیدا ہوا تھا خون کے اندر کلیمہ تو تھا اللہ کو جو پکارا اللہ نے سن لیا اور تین دنوں تک وہ سولی پر لٹکا رہا اللہ نے سولی کو محفوظ کر دیا کہ وہ لٹ جو ہے اس کی جان نہ جائے جب کلیمہ طیبہ پڑھا تو پھر مسلمانوں نے اس کو واپس لے لیا اور وہ رونے لگا اور پھر اسے ایمان اور اسلام کی تجدید کر کر کلیم طیبہ پڑھا کر اس کو داخل اسلام کر دیا گیا تو یہ عبادت کا جو مہینہ آ رہا ہے کہیں گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو اپنے علم پر اپنی عبادتوں پر اپنی ریاضتوں پر اپنے مجاہدات پر اپنے سکتے پر اپنے خیرات پر ذرہ برابر معاملہ ہوگا تو نبی کے نواسے کو مرتد ہونا پڑا اور عابد و زاہد کے بیٹے کو اپنے دین سے منحرف ہونا پڑا یہاں الحمدللہ ترابی تراوی کے بعد جو ہے خاص طور سے مستورات کے لیے بات علماء اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی مسجد کے اندر مستورات نہیں آ سکتی دہنی طرف جو حصہ ہے وہ خارج مسجد ہے ابھی اس کو خریدا بھی نہیں گیا اسی بات کا چندہ آپ سے لیا جا رہا ہے کہ اس کو خریدا جائے اور اس مسجد میں ملایا جائے وہاں اسکول بھی چلتی ہے نان مسلم لیڈیز ٹیچر بھی آتے ہیں ان کو جو ہے ماہواری بھی ہوتی ہے تو جب وہ اسکول میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مسجد ہوتی تو اس کو روکا جاتا وہ خارج مسجد ہے یہاں خواتین کو مستورات کو لایا جا سکتا ہے آئے عورتیں بیچاری ٹی وی کے سامنے اور یہ عورتیں شکرانے ولی میں برتھ ڈے کے سامنے بیوٹی پارلر میں اور دنیا کے شاپنگ کمپلیکس میں شاپنگ مال میں اپنی نوجوانی زندگیاں برباد کرتی ہیں رمضان کا مہینہ دلوں کو نرم کر کر ہدایت کے سر چشمے پھوڑنے والا ہے ان انتیس تیس بیانوں میں خدا جانے کون سی بات ہو جو اس کے دل کو اثر کر جائے اور اس کے دل کو چھو لے اور یہ گھر جہنم کدا سے جنت کدا بن جائے اس گھر کے اندر جنت کا چراغ روشن ہو جائے اس گھر کے اندر جنت کا ماحول بن جائے گھر کی عورت اگر صحیح رہتی ہے وہ گھر جنت والا ہو جاتا ہے گھر کی عورت راہ راست سے بگڑی ہوئی رہتی ہے وہ گھر موت سے پہلے جہنم قدا بن جاتا ہے ہمیں جمعہ کے بیانات ملتے ہیں ہمیں عیدین کے بیانات ملتے ہیں ہمیں میلاد کے بیانات ملتے ہیں ہمیں سیرت کے بیانات ملتے ہیں ہمیں اصلاح معاشرہ کے بیانات ہمیں شب قدر شب معراج کے بیانات یہ بیچاری کو کیا ملتا ہے ٹی وی ملتی ہے ڈرامہ ملتا ہے ساس بہو کے جھگڑے ملتی ہیں ایک مہینہ اپنے آپ کو پابند کر لے کر گاڑیوں کو بات کر لے کہ بھئی آٹو والے تم مہینے میں تو اتنا لے لے ٹیکسی والے اتنا لے لے آپ اب حیثیت دی ہے اللہ نے آپ ٹیکسی کی رقم دے دیں اڑوس پڑوس کی عورتیں کچھ خرچہ نہیں اس ٹیکسی میں بیٹھے ہم آپ کو لے جائیں گے لا کر چھوڑ دیں گے آٹو میں بیٹھے اگر نہیں ہے شیئر کر لیں دو تین جو ہے گھرانے والے ایک ٹیکسی بات کر کر دیکھو آخر جئی کو جانا پڑتا ہے دیکھو عدالتوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں جو دین کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے عذاب سے اس کو محفوظ کر لیتا ہے حالتیں آئیں گی گھر میں مہمان آ جائے گا عین وقت میں پیٹ کا درد ہو جائے گا اور برسات آ جائے گی حالتیں آئیں گی یہ کون سا جہاد ہے یہ بدر والا جہاد تو نہیں ہے عہد والا ماری کا تو نہیں یہ کربلا والا ہاں حالت تو نہیں ارے پیٹ بھر کر کھانا ہے گاڑی میں بیٹھنا ہے اور گاڑی اے سی ہو اے سی چلانا ہے اور آنا ہے ڈیڑھ دو گھنٹہ پونے دو گھنٹے قرآن سننا ہے یہ عورتیں اگر نماز پڑھنے کی نہ حالت میں بھی ہو تب بھی یہ آئیں گی مسجد کے ماحول میں رہیں گی قرآن سنیں گی دین کی باتیں سنیں گی کتنے نت نئے مسائل آج عورت نیل پالش لگاتی ہے ناخن بڑھاتی ہے اس میں آٹا گھس جاتا ہے غسل نہیں ہوتا غسل نہیں تو نہ وضو نہیں وضو نہیں تو نماز نہیں عورت جو ہے نہ باقی کی حالت کے اندر دعائیں پڑھ سکتی ہے نماز کے وقت مسلح بچھانا چاہیے یہ سب آپ بتاتے ہیں اور میاں بیوی کے ملاقات اولاد کی تربیت خاص طور سے عورتوں کے مد نظر ان شاء اللہ عنوانات ہوں گے ساڑھے آٹھ بجے عشاء کی جو ہے فرض نماز پڑھی جائے گی کچھ ہی لمحے بعد تراوی ہوگی اور اس کے بعد ان شاء اللہ بیان ہوگا اور خاص طور سے مستورات کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بیانات بڑے تیر بہدف اور بڑے مؤثر اور بڑے انقلابی ہوں گے الحمدللہ للہ الحمدللہ میں ایسے گھرانوں کو کھڑا کر سکتا ہوں ایسے افراد کو کھڑا کر سکتا ہوں جنہوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہماری خواتین سے ہماری زندگی بدل گئی ان بیانات کو سن کر انہوں نے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا ان بیانات کو سن کر انہوں نے اپنے خاوندوں کو حرام کا راستہ چھوڑنے کے لیے کہا کتنی خواتین ہیں تڑپتی ہیں روتی ہیں ہم جب عمرے کے سفر سے آ رہے تھے آخری بیان بس کے اندر جدہ کے بالکل قریب ہمیں جو ہے سفر کے ذمہ دار صاحب نے کہا کہ کچھ کلمات کہہ دیجئے ہم نے کہا ایک خاتون نے ہمارے خاتون سے کہا کہ ہمارے خامن کسی سے متاثر نہیں ہوتے لیکن آج کے بیان سے ان کی زندگی بدل چکی ہے مولانا صاحب کا احسان ہوگا مولانا صاحب کی مہربانی ہوگی کہ ان کو جو ہے اپنے رابطے میں رکھے فون کرتے رہے کراتے رہے مجھے نیک خاوین بہت پسند ہے مجھے نمازی داڑھی والا عورتوں کی وجہ سے گھروں کی زندگیاں بدل رہی ہیں اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ صرف گالیوں کو دیکھتے ہیں لوگ صرف ہماری سختی کو دیکھتے ہیں ہمارے رونے کو ہمارے دل کی گھٹن کو کتنے ہزار روپے خرچ کر کر اشتہارات لگا گئے میل بھیجے گئے ایس ایم ایس بھیجے گئے کیا ہمیں جو ہے یہاں تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے کیا ہمیں پرسنٹیج ملتا ہے اس مسجد کو چھوڑ کر میں دلی کی بڑی سے بڑی مسجد میں کشمیر کی کنیا کماری کی ہندوستان کے بڑے بڑے شہر میں جا سکتا ہوں لیکن ہمیں طلب ہے یہاں کے نوجوان یہاں کی جو ہے ہمارے علاقے کی خواتین اور بہت اونچا پیسہ بہت اونچا پیسہ صرف ایک رمضان میں ہدیے کے طور پر لے کر پورے گیارہ مہینے ہم بیٹھ کر کھا سکتے ہیں لیکن ہم تعصب اسبیت اور غربت کا شکار ہو کر قربانی دے کر ہم یہ کام کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ دل میں تڑپ ایک گھٹن ہے تو آپ پابند کر لیں رمضان کا مہینہ قربانی کا ہے اور رمضان کا مہینہ اپنے آپ کو مٹانے کا اپنی ماں اور بہنوں بیٹیوں کو لے آئیں گے شادی کی رسومات شادی کے رواج اور یہ گڑبڑیں جو ہو رہی ہیں بیچاری ان خواتین کی وجہ سے تو انشاءاللہ ان کے دل میں اور عورت وہ ہے جو دین کو پہلے قبول کرنے والی ہے اس دنیا میں سب سے پہلے مذہب اسلام کو جو قبول کیا حضرت فتحدہ نے قبول کیا وہ ایک عورت تھی عورت میں دونوں چیزیں ہیں شرارت پر آئے تو شیطان شرما جائے اور قبول کرنے پر آئے اولیاء کو پیچھے چھوڑ دے تو اس میں دونوں صفتیں اللہ نے رکھی ہیں اس لیے رمضان المبارک تراوی کے اندر بیانوں کے اندر طبیعت نہ بھی کرے آپ اپنے آپ کو منوا کر کہ بھئی مجھے جئی میں ڈال دیا گیا ہمارے وہ سمیر صاحب جو گروپن پارلے کے رہنے والے سمی سے متعلق کیس پٹ کر دیا گیا معصوم بیچارے تین سال تک تین سال تک اور تین سال میں دو سال تک وہ جو ہے سنگل سیل کے اندر تاریخی کے اندر جہاں بیت الخلا ایک بالٹی پانی کے اندر ایسا خدا نہ کرے وہ حالات ہم پر آ جائے تو گزارتے نہیں گزارتے شہری اپنی افطاری اپنی گاڑی اپنی اللہ کے گھر میں جائیں نہ ہنڈاون میں پیسہ ڈالنا نہ ناریل پھوڑنا نہ سندور لینا فری کے اندر بیانات اور فری میں جنت کون بے وقوف ہے جو اس کو چھوڑے گا یہی یہاں کے علاوہ کہیں اور بھی اگر آپ کی زندگیاں بدل رہی ہیں آپ کے ایمان کے اندر تازگی آ رہی ہے ترابی کو نہ چھوڑے جماعت کو نہ چھوڑے رمضان کی عبادتوں کو نہ چھوڑے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ رمضان کا اس کا شاہ نشان ہمیں استقبال کرنے کی توفیق نصیب پروائے اس کی رحمتوں سے مولا ہمیں محروم نہ فرما اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرما ہمیں شقی نہ فرما شروع رمضان سے آخر رمضان تک پورا مکمل ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما آمین باخردان الحمد للہ العالمین